بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج جو میں آپ کے لیے ٹوٹوریل لایا ہوں وہ ہے این وی ڈی اے یعنی non visual desktop access N V D A جوز کی طرح ایک اسکرین ریڈر ہے جسے ہم کمپیوٹر یوز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں N V D A N V access ایک آرگنائزیشن ہے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن آسٹریلیا میں جنہوں نے یہ N V D A screen reader develop کیا ہے N V D A screen reader ایک open source free screen reader ہے جبکہ جاز فار ونڈوز جو ہے وہ ایک کمرشل اسکرین ریڈر ہے N V D A screen reader basically initially دو بلائنڈ لوگوں نے جیمس ٹے اور مائیکل کرن نے جو آسٹریلین بلائنڈ ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیا تھا اور اب اس پروجیکٹ میں اتنی ڈیولپمنٹ آ چکی ہے کہ یہ پروجیکٹ جوز فار ونڈوز کے مقابلے کا پروجیکٹ ہے اور اب مزید بھی کئی ڈیویلپرز نے اس کو جوائن کیا ہے ایون کہ آپ لوگ بھی اس پروجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں آپ بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جوز اور این وی ڈی اے جو ہے ان میں کیا سملیرٹیز ہیں وہ لوگ جو کہ جوز کو یوز کرنا چاہتے ہیں این وی ڈی اے کے ساتھ ساتھ یا جیسے جوز کبھی کبھی ہینگ ہو جاتا ہے یا کچھ ایپلیکیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ جوز ہمیں اتنی اچھی ایکسیسیبلٹی نہیں دیتا جبکہ این وی ڈی اے ہمیں بہتر ایکسیسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے تو ہم ان پروگرامز کے لیے این وی ڈی اے کو سوئچ کر لیتے ہیں یا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ این وی ڈی اے کی بیشتر زبردست فیچرز کی بنیاد پر جوز سے این وی ڈی اے کی طرف سوئچ کرنا چاہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے میرا یہ پوڈ کاسٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس پوڈ کاسٹ میں این وی ڈی اے سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے جتنی بیسک لیول کی کمانڈز ہیں ان سب کو کور کروں گا اور آپ کو موسٹلی ان لوگوں کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اس پوڈ کاسٹ کو بنا رہا ہوں جو جاس فار ونڈوز سے تھوڑا بہت ان کا سابقہ ہے اور وہ جوز فار ونڈوز کی کمانڈس کو جانتے ہیں تو میں اس لیے ایسی کمانڈز یا ایسے ایڈ آنز انسٹال کراؤں گا جس سے آپ کو جوز سے این وی ڈی اے پر سوئچ کرنا ایزی رہے گا اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں اور میں ونڈوز 8.1 یوز کر رہا ہوں میرے پاس جوز بھی انسٹال ہے لیکن میں جوز کی مدد سے این وی ڈی اے کو انسٹال نہیں کروں گا میں ونڈوز نیریٹر کی مدد سے این وی ڈی اے کو انسٹال کروں گا اور اس کے بعد نیریٹر کو انلوڈ کر دوں گا اگر آپ کے پاس ونڈوز سیون ہے یا آپ کا نیریٹر کے ساتھ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ جوز کی مدد سے بھی اس کے انسٹالر کو رن کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ کسی سائٹڈ کی مدد سے بھی انسٹالر کو رن کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں ونڈوز انٹر سے نیریٹر کو سٹارٹ کروں گا جو میں نے رکھی ہے وہ میری یو ایس بی فلیش میں ہے تو میں وہاں سے اس کو انسٹال کروں گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ این وی ڈی اے کا سیٹ اپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی کا پورٹیبل ورژن بھی یوز کر سکتے ہیں پورٹیبل ورژن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ officially N V D A کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں این وی ڈی اے کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ہے W W W dot N V D A dash project dot O R G میں اس کو اسپیل کر دیتا ہوں W W W dot N V D A dash P R O J E C T dot O R G اس سائٹ پر آپ جائیں گے اور لنک لسٹ لے کر ڈاؤن لوڈ کے لنک پر جائیں گے جب آپ ڈاؤن لوڈ کے لنک پر انٹر پریس کریں گے تو ایک نیو پیج اوپن ہوگا وہاں آپ نیویگیٹ کر لیجئے گا وہاں پر وہ آپ کو کہیں گے کہ ایک بٹن ہوگا کہ ڈونیٹ اینڈ ڈاؤن لوڈ تو چونکہ ابھی ہم ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بالکل نیچے ایک لنک ہوگا skip donation and start download تو آپ اس لنک پر کلک کریں گے اور وہ آپ کو لیڈ کرے گا ایک اور نئے پیج پر اور آپ کا جو اگر آپ کے پاس آئی ڈی ایم انسٹالڈ ہے تو آئی ڈی ایم کا start download prompt start ہو جائے گا تو آپ وہاں سے جو ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح این وی ڈی اے آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اب میں جو سٹارٹ کر رہا ہوں انسٹالیشن تو میں کسی پورٹیبل کاپی سے نہیں کر رہا میں اسی سیٹ اپ سے کر رہا ہوں جو میں نے این بی ڈی اے کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اگر آپ وہی چیزیں تھوڑی سی آپشنس ڈفرینٹ آتے ہیں کہ اگر آپ پورٹیبل ورژن سے انسٹال کرتے ہیں انیشیلی بعد میں تو سیٹ اپ کا جو main menu N B D A کا ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن انیشیلی کچھ آپشنس چینج ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کچھ آپشنز میرے پاس ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوں اسٹارٹ میں جب میں پریس کروں تو آپ اس کے لیے یا تو بالکل N V D A project سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ ان کو اگنور کر سکتے ہیں میں یہ بات اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں، ان کے اینڈ پہ یہ آپشنس کیوں نہیں آ رہے اور میرے اینڈ پہ کیوں آ رہے ہیں دیٹس وائی میں نے کہا کہ یہ بات بھی میں واضح کر دوں اور آج بیس اپریل دو ہزار چودہ ہے اور میں نے جو این وی ڈی اے کا ڈاؤن لوڈ کیا ہے سیٹ اپ این میڈیا کا ورژن وہ ہے 2014.1 میں وہ انسٹال کروں گا اور جب آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر جب جائیں گے تو اس ویب سائٹ پر وہ لیٹسٹ ورژن ہی رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ورژن جو ہے وہ لیٹر ورژن ہو لیکن بیسک جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ آلموسٹ تمام ورژنس میں سیم ہیں اب میں ونڈوز آر سے میں نے ونڈوز آر سے رن ڈاگ باکس لایا اب مجھے پتا ہے کہ میری فلیش ڈرائیو کا لیٹر ایچ ہے ڈرائیو لیٹر تو میں ایچ کالن پریس کروں گا تاکہ میں ڈرائیو جو میری فلیش ڈرائیو ہے وہاں پہ چلا جاؤں سلیکشن میں انٹر پریس کروں گا location is not available okay button run dialog selected, selected, selected, escape. Tooltip, selected, N M. Selected, selected, marriage selected, this PC, 2 of 17. Tooltip, contains the files. میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ڈرائیو لیٹر ایچ نہیں ہے تو میں اس کو دس پی سی میں جا کے چیک کر کے آپ کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں selected this P C and this P C window desktop ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فلیش ڈرائیو پر ہی سیٹ اپ رکھا ہو آپ کسی بھی ڈرائیو میں کسی بھی ڈرائیو میں آپ رکھ سکتے ہیں سی ڈی ای کسی میں بھی وہاں جا کے آپ نے وہی پروسیجر کرنا ہے جو میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا ڈرائیو کا نام دا اسکالر ہے تو میں ٹی پریس کروں گا پرس کے اس کا ڈرائیو لیٹر ہے اگر میں وہاں ونڈوز آر میں کے کالن کے انٹر پریس کرتا تو میں directly seventh semester list item up میں یہاں پر لینڈ کرتا یعنی کہ کے کے اندر تو آپ دونوں طرح نیویگیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کی ڈرائیو کا لیٹر یاد ہے جہاں آپ نے یہ سیٹ اپ رکھا ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں یا آپ مینولی بھی آ سکتے ہیں جس طرح میں ابھی آیا ہوں میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا سلیکٹڈ انٹر انڈرسکور 2014.1.exe یہ یہ وی ڈی اے کا سیٹ اپ سامنے فوکس میں آ گیا ہے این وی ڈی اے 2014.1 تو اب میں انٹر پریس کروں گا یہ این وی ڈی اے کا ڈیفالٹ میوزک ہے چاہے آپ اپ ڈیٹ کریں اسے یا پہلی دفعہ لانچ کریں تو یہ آتا ہے اب میں tab, tab, the scholar, K window, selected. بالکل تھوڑا ویٹ کریں گے تو تب یہ ایک اور ٹیون بجے گی یہ این وی ڈی اے کی آواز آنی شروع ہو گئی ہے میں کنٹرول سے نیریٹر کو سٹاپ کروں گا اب میں کیونکہ میرے پاس اسپیچ آؤٹ پٹ آ گئی ہے تو اب میں نیریٹر کو ایکزٹ کر دوں گا کیونکہ میں نے اپنے ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون کے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نیریٹر یا نیریٹر رننگ میں ہو اور جوز یا وی ڈی اے یوز کریں تو نیریٹر فور گراؤنڈ میں رہتا ہے جاس اور ڈی اے یا جو بھی اور اسپیچ آؤٹ پٹ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے تو ابھی ہمیں این وی ڈی اے کی آواز کلیئرلی نہیں آ رہی اور ہم نے نیریٹر لانچ بھی اسی لیے کیا تھا کہ ہمارے پاس اسپیچ آؤٹ پٹ ہو تو اسی لیے اب نیریٹر کی ضرورت نہیں رہی تو ہم ونڈوز انٹر سے نیریٹر کو ایگزٹ کر دیں گے e-, بالکل نیریٹر ایگزٹ ہو گیا اب ہم انسرٹی ٹی سے ٹائٹل چیک کرتے ہیں این وی ڈی اے یہ این وی ڈی اے جب ہم نے اس پہ انٹر پریس کیا اس کی ای e ایکس e کی فائل پہ تو اب یہ اوپن ہو گیا ہے license agreement general public license جو ہے یہ این وی ڈی اے کا سامنے اوپن ہے اور ہم ٹیپ پریس کریں گے آئی ایگری تو میں اس کو چیک بھی کر سکتا ہوں ان چیک بھی کر سکتا ہوں اگر میں اس کو چیک کروں گا تبھی آگے آپشنز شو ہوں گے ادر وائز آپ اس کو انسٹال نہیں کر سکتے آپ نے N V D A install کرنا ہے تو آپ نے اس چیک باکس کو چیک کرنا ہے نیکسٹ اب ہم میں ٹیپ پریس کروں گا install N V D A on this computer تو یہاں میں اسپیس بار اسٹارٹ کر سکتا ہوں یہ جو ڈائلاگ باکس ہے یہ آپ کو یہ سامنے نظر نہیں آئے گا اگر آپ کسی پورٹیبل کاپی سے انسٹال کر رہے ہوں گے تو اکی آپشن سیم ہوں گے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ابھی میں ٹیپ ٹیپ کر کے آپ کو مزید ذرا دکھا دیتا ہوں کہ اور اس ڈائلگ باکس میں کیا کیا ہے create portable copy portable copy یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے انسٹالڈ کاپی کہ آپ کے سسٹم کے اوپر انسٹالڈ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پورٹیبل کاپی پورٹیبل کاپی اتنی یوزفل ہے کہ جیسے آپ فلیش ڈرائیو پر اس کا پورٹیبل سیٹ اپ رکھ لیں اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کے کمپیوٹر کو ٹربل شوٹ کرنا پڑتا ہے جیسے بعض اوقات مجھے بعض سائٹڈ دوستوں کے کمپیوٹر کو ٹربل شوٹ کرنا پڑ جاتا ہے یا کچھ ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ابھی نہ این وی ڈی انسٹال ہوتا ہے نہ جاز انسٹال ہوتا ہے تو اس صورت حال میں یا کبھی آپ کسی کمپیوٹر لیب کے کمپیوٹر پہ جو ہے نا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ کمپیوٹر پہ انسٹالیشن نہیں کر سکتے سافٹ ویئر کی تو آپ اپنے این بی ڈی اے کی پورٹیبل کاپی رن کریں تو وہ آپ کو تمام بیسک فیچرز پرووائڈ کرے گی آپ ویب براؤزنگ کر سکتے ہیں آپ جو ہے نوٹ پیڈ یا مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ میں ٹائپنگ شائپنگ کر سکتے ہیں کچھ فیچرز اس میں ڈسیبل ہوتے ہیں کچھ فیچرز آپ کو تبھی حاصل ہوتے ہیں جب آپ انسٹالیشن کرتے ہیں پورٹیبل میں نہیں ہوتے لیکن موسٹلی جو ہمیں کسی ٹیمپرری لوکیشن میں آپشنس اویلیبل ہونے چاہیے تو وہ تمام آپشنز جو ہیں وہ پورٹیبل کاپی میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اور ایک انٹر سے ہی این وی ڈی اے کی پورٹیبل کاپی جو ہے وہ ریم پر لوڈ ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم سافٹ ویئر انسٹال کریں اور دین کمپیوٹر کو جو ہے ٹربل شوٹ کریں تو اس لحاظ سے پورٹیبل کاپی بہت زیادہ یوزفل ہے اور پورٹیبل کاپی یہ ہے کہ ابھی تو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا انسٹال جو این وی ڈی اے کے پروجیکٹ سے کیا اب یہ پروجیکٹ کی جو کاپی ہے اس لحاظ سے انہوں نے کور ڈیولپمنٹ کی ہے کہ جو تمام لوگوں کو چیزیں چاہیے ہوں وہ انہوں نے ایک پیکج بنا کے بھیجی ہیں لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی ضرورت کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں انہیں ہم ایڈ آنس کہتے ہیں ایڈ آن ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو ہمارا این وی ڈی اے کی فنکشنالٹی کو اضافہ اس میں کر دیتے ہیں جیسے میں اگزامپل دوں گا کہ ای اسپیک کا اس کے اندر سنتھسائزر بائی ڈیفالٹ ہے لیکن ہم اس کے اندر ایلوکوینس کا بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور جب ہم اس میں ایلوکوینس کا انسٹال کریں گے ایڈ آن تو وہ ایڈ آن ہمارے پاس اویلیبل ہوگا اور وہ ایک اضافہ ہو جائے گا این وی ڈی اے کے اندر لیکن ایلوکوینس کا یا سسٹم ٹرے کا یا ڈفرینٹ ایڈونس جو ہیں یہ پہلے انسٹال نہیں ہوئے تھے تو ہم انسٹال کر لیں گے اس کے بعد ایک کریٹ پورٹیبل کاپی ایک پورٹیبل کاپی بنا لیں گے کہ جب بھی ہمیں کوئی کسی سسٹم پہ رن کرنا ہو تو بار بار ہمیں سیٹنگ نہ کرنی پڑے جیسے بعض لوگوں کی اسپیچ ریٹ کچھ اور رکھتے ہیں جوز کو یا این وی ڈی اے کو کوئی لوگ پچاس پہ چلاتے ہیں بعض لوگ چالیس پہ بعض دس پندرہ پہ تو وہ سیٹنگ بھی ہم کر کے اسے کریٹ پورٹیبل کاپی کر لیں گے تو اس کے بعد وہ تمام سیٹنگ جو ہیں بائی ڈیفالٹ رہیں گی اس کریٹ پورٹیبل کاپی میں تو اس لحاظ سے یہ بہت یوزفل ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کسی اور کمپیوٹر پہ ٹربل شوٹنگ کریں تو آپ کو ٹائم نہیں لگے گا کہ آپ جو ہے اپنی پہلے اس کو سیٹنگ کو کنفیگر کریں جیسے دوسرے اسکرین ریڈر میں جیسے جاز میں اگر آپ نے کہیں کسی اور کی کمپیوٹر پہ ٹربل شوٹنگ کرنی ہے پہلے آپ کو دس پندرہ منٹ جوز انسٹال کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کی سیٹنگ کرنی ہوگی تو وہ لمبا کام ہو جاتا ہے جبکہ این وی ڈی اے آپ کی پورٹیبل کاپی میں آپ کی تمام سیٹنگ پہلے سے موجود ہیں ایک انٹر پریس کریں گے اور ہاف منٹ میں جو ہے نا وہ ریم کے اوپر لوڈ ہو جائے گا تو یہ یوزفل چیز تھی اور یہاں سے ہم پورٹیبل کاپی کریٹ کر سکتے ہیں پورٹیبل کاپی ہم مین مینیو سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور انسٹال بھی ہم مین مینیو سے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم پورٹیبل کاپی سے پورٹیبل کاپی کیسے بنا سکتے ہیں مین مینیو سے اور انسٹال جو ہے وہ بھی کیسے کر سکتے ہیں مین مینیو سے یہ ابھی ویلکم ڈائلاگ باکس ہے یہ ویلکم ڈائلاگ باکس کا بھی ایک آپشن مین مینیو میں موجود ہے یہ بھی جب میں اس مین مینیو کو ایکسپلور کراؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویلکم ڈائلاگ باکس کا آپشن کہاں پر ہے اب میں ٹیپ پریس کروں گا مزید کنٹینیو رننگ یعنی کنٹینیو رننگ یہ ہے کہ میں نے نہ پورٹیبل کاپی بنانی ہے نہ ہی میں نے انسٹال کرنا ہے بس یہ چلتا رہے تو کنٹینیو رننگ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں اس کو انسٹال کروں گا اسی لیے میں انسٹال پر آؤں گا ٹیپ ٹیپ کر کے ایگزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے رن کیا تو یہ ایگزٹ ہو جائے ختم ہو جائے تو ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ابھی ہم ایگزٹ نہیں کریں گے ٹیپ پریس کروں گا میں مزید لائسنس اگریمنٹ یہ لائسنس کھلا ہے پھر ٹیب آئی اگری جس چیک باکس کو ہم نے چیک کیا تھا install N V D A on this computer اس پہ میں انٹر پریس کروں گا آپ کو ایلوکوینس کی آواز آ رہی ہوگی ایلوکوینس سنتھیسائزر جو ہے بعض اوقات جب آپ پہلی دفعہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو شاید ایلوکوینس سنتھیسائزر کی آواز نہ آئے تو اس کے لیے آپ کو ایلیکوینس کا ایڈ آن انسٹال کرنا پڑے گا اپنی طرف سے میں نے N V D A project سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور جو اپنی پورٹیبل کاپی تھی اس کو ان انسٹال کیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو ای اسپیک کی آواز بھی سنوا سکوں لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ ای اسپیک کی آواز کیوں نہیں آئی لیکن اگر آپ پہلی دفعہ انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بوڑھے سنتھیسائزر کی آواز آئے گی جو تھوڑی سی شرل بھی ہوگی تو وہ میں آپ کو چینج کرنے کا طریقہ بتا دوں گا کہ چینج کس طرح کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اسی طرح کی آواز آئے گی جیسے ابھی ایلوکوینس کی آواز ہے اور یہ ایلوکوینس وہی آواز ہے جو جوز میں ہوتی ہے تو آواز جوز اور این وی ڈی اے میں اگر ہم سیم سنتھیسائزر یوز کریں تو سوئچ کرنا ایزی رہ جاتا ہے تو اب میں انسٹال اس پہ میں انٹر پریس کروں گا Install NVDA dialog to install NVDA in your hard drive. Please press the continue button. Use NVDA on the Windows log on screen. Check box. Check out plus L. یہاں پہ اب کچھ اور سیٹنگز ہیں اور ہم نے یہاں پر بھی ڈائریکٹ انٹر پریس نہیں کرنا ٹیپ ٹیپ کر کے ہم کچھ سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں اب انہوں نے کہا use N V D on Windows log on screen یہ چیک باکس چیکڈ ہے بائی ڈیفالٹ ہم اسے ان چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے چیک رہنے دوں گا کیونکہ میں Windows eight point one use کر رہا ہوں اور اس میں جاس جو ہے وہ آپ کی اس اسکرین پر نہیں آتا جب آپ کمپیوٹر اسٹارٹ کرتے ہیں تو لاگ آن اسکرین میں وہ آپ کو پاسورڈ ڈالنے کو کہتا ہے تو یہ چیک رہتا ہے تو این وی ڈی اس اسکرین پر آتا ہے اور میں ایزیلی پاسورڈ ڈال کے اس کو انٹر کر لیتا ہوں تو اگر آپ ونڈوز سیون یوز کر رہے ہیں اور آپ پاسورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو چیک کو اس چیک باکس کو چیک کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ یوزفل ہے کہ اگر آپ کو شروع میں کبھی کوئی ٹربل شوٹنگ کرنی پڑ جائے کمپیوٹر کی تو یہ این وی ڈی آپ کو شروع میں اویلیبل ہوگا ٹیپ پریس کروں گا میں e. یہ بھی چیک ہے کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ایک شارٹ کٹ کی کنٹرول این کی بنا دے یہ بہت یوزفل فیچر ہے جوز کو ہم انسٹال کرتے ہیں تو جوز کا ڈیسک ٹاپ پہ شارٹ کٹ تو بن جاتا ہے لیکن شارٹ کٹ کی ہمیں بنانی پڑتی ہے جبکہ این وی ڈی اے میں شارٹ کٹ کی بھی بائی ڈیفالٹ آتی ہے این وی ڈی اے ہمارے تمام کام جو ہے نا کم سے کم کرتا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے بس سوئفٹلی جو ہے وہ انسٹال ہو جائے اور ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اور یہ اس کی بہت زبردست بات ہے تو آپ اس کو چیک باکس کو چیک ہی رکھیں تاکہ جب نیکسٹ ٹائم آپ نے این وی ڈی اے کو رن کرنا ہو تو آپ کو کوئی نیریٹر کوئی کوئی اسسٹنس نہ چاہیے ہو آپ just alt control N press کریں اور تھوڑا ویٹ کریں تو این وی ڈی اے خود ہی ریم پر لوڈ ہو جائے گا تو اسی لیے یہ چیک باکس چیک رہے اب میں ٹیپ پریس کروں گا کنٹینیو بٹن اب میں اس پہ انٹر پریس کر دوں گا یہ بیپ ساؤنڈ ہے یہ آپ اسے ٹرن آف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹرن آن رہے میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بٹن کر کے انسٹال کاپی کو میں ریم پر لوڈ کروں گا اور یہ انسٹال ہو چکا ہے اب یہ بیپ ساؤنڈ بھی آپ کو بتا دیا کہ لوڈ کر رہا ہے یا ان لوڈ ہو گیا میں کنٹرول پریس کر کے اس کو خاموش کرا دیا ہے اب یہ آپ کے پاس N V D A install ہو چکا ہے ابھی جو ہم نے ڈائلاگ باکس ڈسکس کیا تھا جو ویلکم ڈائلاگ باکس کے بعد آیا تھا جس میں اس نے کہا تھا آل کنٹرول این کی کی رکھی اور ونڈوز لاگ آن اسکرین پہ بولے تو ہم نے دونوں چیک باکس کو چیک کیا تھا اگر آپ کسی پورٹیبل کاپی سے انسٹال کر رہے ہوں گے تب آپ کو زیادہ احتیاط سے اس کو ریڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں ایک آپشن اضافی بھی ہوتا ہے یہ دو آپشن آپ کو نظر آئیں گے ایک تیسرا آپشن بھی نظر آئے گا تیسرا آپشن یہ ہوگا کہ جو پورٹیبل کاپی کی سیٹنگز ہیں وہی سیٹنگز آپ نے اپنی انسٹالڈ کاپی میں رکھنی ہے یا کہ آپ نے فیکٹری سیٹنگز رکھنی ہے اور وہ بائی ڈیفالٹ ان چیک ہوتا ہے اگر آپ کسی سے پورٹیبل کاپی لے لیں اور انسٹالیشن سٹارٹ کریں اور اس چیک باکس کو ان چیک کر کے انسٹال کریں تو آپ کے پاس ای اسپیک آئے گا اور جو ایڈ آنز اس پورٹیبل کاپی میں انسٹالڈ ہوں گے وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس اسکرین میں جو میں نے آپ کو دکھائی وہاں ٹیپ ٹیپ کر کے اس چیک باکس کو چیک کریں جو کہے کہ کاپی پورٹیبل کنفیگریشن تو اس طرح جو پورٹیبل کاپی کے اندر ایڈ آنز ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسٹال ہو جائیں گے ادر وائز وہ انسٹال نہیں ہوں گے اور آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ میرے پاس این وی ڈی ابھی بہت جلدی انسٹال ہو گیا جب میں نے کنٹینیو بٹن پہ کلک کیا تو اگر آپ کی پورٹیبل کاپی میں بہت زیادہ ایڈ آنس ہیں تو یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گا تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ بات میں نے کہا آپ کو میں مینشن کرا دوں اب ایک اور بات کہ اب جیسے N V D A running میں ہے تو انسرٹ این سے ہم این وی ڈی اے کے مینیو کو ایکسیس کرتے ہیں انسرٹ جو ہے یہ N V D A modifier key ہے یا شارٹلی ہم اسے این وی ڈی اے کی کہتے ہیں آپ اسے کیپس لاک کی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ میں یہ اسوم کرتا ہوں کہ آپ جوس فور ونڈوز سے آئے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انسرٹ رکھیں لیکن آپ اپنی ایز کے مطابق اس کو کیپس لاک بھی رکھ سکتے ہیں کیپس لاک کیسے رکھیں گے وہ بھی آپ کو سیٹنگ میں جو ہے سامنے آ جائے گا تو وہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں این وی ڈی اے ہمیں یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم چاہیں تو انسرٹ کی جو نم پیڈ انسرٹ ہے وہ یوز کریں یا ہم کیپس لاک کی یوز کریں as a N V D A modifier key یا ہم جو سکس پیک انسرٹ کی ہوتا ہے جسے ہم ایکسٹینڈیڈ انسرٹ کہتے ہیں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ تینوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں N V D A modifier key اور کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں انسرٹ این پریس کروں گا N V D A menu میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا پریفرنسز ابھی میں ذرا آپ کو دکھا دوں کہ کون کون سے آپشنز ہیں میں سب مینیو ابھی ایکسپینڈ نہیں کر رہا دین میں آپ کو سب مینیوز ایکسپینڈ کر کے دکھاؤں گا کہ کون کون سے آپشنس میں کون کون سی کون کون سے ڈائلاگ میں کون کون سے آپشن ہیں اور فردر پریفرنسز یہاں سے جیسے نام سے ظاہر ہے آپ اپنی ڈیفرنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں جنرل سیٹنگ سلیکٹ کر سکتے ہیں کی بورڈ سیٹنگ کر سکتے ہیں ماؤس سیٹنگ کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیٹنگس کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ V D addons install کیے ہیں تو آپ کو پریفرنسز کے سب مینیو کے اندر مزید کچھ آئٹمس نظر آئیں گے اور وہ این وی ڈی اے کے ایڈ آن سے ریلیٹڈ ہوں گے اگر ایڈ آنس انسٹال نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کے سیٹنگ کے ڈائلگ باکس بھی شو نہیں ہوں گے اب میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ٹولز سب مینیو ٹولز میں بھی ڈفرینٹ آپ کو آپشنز ملیں گے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ پورٹیبل کاپی چلا رہے ہیں کسی کی اور وہ ڈائلاگ باکس شروع میں آپ کے پاس نہیں آتا ویلکم ڈائلاگ باکس جو آپ کو کہتا ہے کہ لائسنس ایکسیپٹ کریں اور انسٹال کریں تو آپ کہاں سے انسٹال کریں گے آپ ٹول سب مینیو میں جائیں گے اور وہاں سے ڈاؤن ایرو ڈاؤن ایرو کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک انسٹال این وی ڈی ایک آپشن ملے گا اس پہ آپ انٹر پریس کر کے انسٹال کریں گے این وی ڈی یہ فردر میں ایکسپینڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا لیکن پریزنٹلی ہم ڈاؤن ایرو پریس کریں گے ہیلپ سب مینیو ہیلپ میں ڈفرینٹ آپ کو این وی ڈی اے کا مینیول ملے گا ظاہر ہے یہ جو میرا پوڈ کاسٹ ہے یہ ٹوٹل تو این وی ڈی اے کو کور نہیں کر سکے گا جیسے اگر آپ کی بورڈ کے لے آؤٹس دو ہوتے ہیں ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ تو میں ابھی ڈیسک ٹاپ کی بورڈ کے لحاظ سے آپ کو سکھاؤں گا دو کہ میں تھوڑا بہت آپ کو لیپ ٹاپ کی بورڈ کی بھی کچھ کمانڈ ساتھ ساتھ بتا دوں گا لیکن اگر آپ لیپ ٹاپ کی بورڈ کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے مینول سے وہ ٹیبل پڑھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کی بورڈز کے ڈفرینٹ کمانڈس دیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں اس لیے میں صرف ڈیسک ٹاپ کو ہی فوکس کروں گا اور ڈیسک ٹاپ کی بورڈ کے لحاظ سے ہی کچھ کمانڈز بتاؤں گا موسٹلی کمانڈ سیم ہیں لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ نم پیڈ علیحدہ سے نہیں ہوتا تو اسی لیے اس میں آپ کو تھوڑے سے کمانڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں جیسا کہ جاز میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے لیکن ابھی ہم ڈیسک ٹاپ کے لحاظ سے اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا کنفیگریشن جی۔ پروفائلس اس میں جو جو آپ نے کنفیگریشن کی ہوں گی وہ تمام وہ شو کرے گا کہ کون کون سے آپ نے سیٹنگس کی ہیں تو میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ریورٹ ٹو کنفیگریشن یہ ہے کہ آپ نے ریسنٹ جو کنفیگریشن کی ہے آپ کو وہ پسند نہیں آئی آپ نے کوئی اسپیچ ریٹ چینج کیا ہے یا کچھ اور آپ نے چینج کیا ہے اور آپ نے اس کو ذرا نیویگیٹ کیا تو آپ نے کہا نہیں یہ چینج تو مزے کی نہیں لگی تو اگر آپ نے کچھ زیادہ چینجز کی ہوں تو ہر ڈائلاگ باکس میں باری باری جا کر اس چینج کو انڈو کرنا وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا تو آپ یہاں آئیں اور آپ ریورٹ ٹو سیف کنفیگریشن کریں تو وہ آپ کی جو کنفیگریشن پہلے تھی جب آپ نے رن کیا تھا کاپی تو اسی کنفیگریشن پر وہ لوٹ جائے گا سمپلی جیسے ہم کنٹرول زیڈ سے انڈو کرتے ہیں چینجز تو اسی طرح کی چینجز ہیں reset configuration to factory default یہ نام سے ظاہر ہے کہ جو این وی ڈی اے کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگز تھیں اگر آپ ان پر لانا چاہتے ہیں کسی بھی لمحے تو آپ یہاں انٹر پریس کر دیں تمام سیٹنگز جو ہیں وہ فیکٹری ریسیٹ ہو جائیں گی ڈاؤن ایرو پریس کروں گا سیف کنفیگریشن فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی کہا آپ نے کچھ کنفیگریشن کر دی ہیں اور آپ کو پسند نہیں آئی تھی تو آپ نے ریورٹ کر دی تھی بالفرض آپ کو پسند ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے اب میں نے اسپیچ ریٹ رکھ لیا یہ مناسب ہے پہلے تیز تھا یا پہلے ہلکا تھا تو یا والیوم پہلے لو تھا اب ہائی کر لیا ہے میں نے تو آپ نے وہ کنفیگریشن چینجز کر لی ہیں تو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں انٹرپرائز کر کے آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں یا ایک ڈائلاگ باکس کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ چیز سلیکٹ بھی ہے اور آپ اس کو انسلیکٹ بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ این وی ڈی اے کو آ, مطلب سوئچ آف کریں گے بند کریں گے کمپیوٹر کو یا این وی ڈی اے کو ان لوڈ کریں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ جو آپ نے نیو کنفیگریشن کی ہوتی ہیں ان کو وہ سیو کر لیتا ہے آپ اس کو انچیک بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں جب میں سیو کروں تبھی سیو ہوں ویسے سیو نہ ہوں وہ آپ اس ڈائلگ باکس میں جا کے کر سکتے ہیں وہ ڈائلگ باکس سامنے آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ اس کو کوٹ کریں گے این وی ڈی اے کو تو وہ کنفیگریشن سیو ہو جائیں گی اور اگر آپ ان کو ریورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کنفیگریشن سیو نہ ہو تو اسی اوپر آپشن میں نے آپ کو دکھا دیا آپ ریورٹ پہ انٹر پریس کریں گے تو چینجز جو ہیں وہ ڈسکارڈ ہو جائیں گی چینجز جو ہیں وہ دوبارہ ویسی ہو جائیں گی جیسے آپ نے پہلے کی تھی جب لاسٹ سیو کیا تھا تو ڈاؤن ایرو پریس کروں گا donate N V D A کیونکہ یہ اوپن سورس اور فری اسکرین ریڈر ہے تو یہ ڈونیشن جو ہے نا پہ چلتا ہے اور ڈفرینٹ این جی اوز اس کو ڈونیشن پرووائڈ کرتی ہیں تو یہاں ڈونیٹ کا آپشن ہے جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ یہاں پہ انٹر پریس کر کے ایک ویب پیج اوپن ہو جائے گا اور سیکیورلی وہاں پہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تھرو پے پیل اپنا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ڈال کے تو اس کو میں ابھی ایکسپلور نہیں کروں گا ڈاؤن ایرو پریس کروں گا میں ایگزٹ ایکس یعنی یا میں انٹر پریس کروں گا تو N V D A exit ہو جائے گا مزید ڈاؤن ایرو پریس کروں گا شارٹ لنک سب مینیو یہ شارٹ لنک سب مینیو اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے این وی ڈی اے کے کچھ ایڈ آنس انسٹال کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ آپشن نظر نہیں آ رہا تو اٹ مینس کہ آپ نے وہ ایڈ آن انسٹال نہیں کیا بائی ڈیفالٹ وہ ایڈ آن انسٹال نہیں ہوتا اسی لیے یہ آپ کو آپشن نظر نہیں آئے گا ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ریڈ فیڈ سب مینیو یہ بھی ایک ایڈ آن ہے کہ ریڈ فیڈز تو وہ بھی آپ کو تبھی نظر آئے گا جب آپ اس آپشن کو انیبل کریں گے ادر وائز آپ کو نظر نہیں آئے گا سب مینیو اب میں دوبارہ پریفرنسز پر آ گیا ہوں اب میں اس مینیو کو ریموو کر دیتا ہوں اسکیپ سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو این وی ڈی اے ہے اس کے اندر ہم ایڈ آنس ایڈ کیسے کرتے ہیں ایڈ آنز جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے لحاظ سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیشتر ایڈ آنز اویلیبل ہیں جو ہر بندے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو آپ اگر چاہیں تو ایڈ آنز آپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو جو جو ایڈ آنز آپ کو چاہیے ہوں تو وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک ڈیمو پیش کروں گا کہ کس طرح آپ کسی ایڈ آن کو انسٹال کر سکتے ہیں ایڈ آن کو انسٹال کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ ٹولز کے اندر جائیں جیسے ابھی میں نے ٹولس آپ کو دکھایا تھے ٹولس سب مینیو کو ایکسپینڈ کر کے وہاں ایک آپشن آتا ہے مینیج ایڈ آنس وہاں سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مینولی آپ نے کہیں سے ایڈ آن ڈاؤن لوڈ کیا ہو جیسے جیف ریپوزٹری ہے ایڈ آنس کی ایک تو انٹرنیٹ پہ اس کا مجھے ابھی لنک یاد نہیں لیکن آپ کو اس کا ایڈ آن کا لنک بھی میں پرووائڈ کر دوں گا یا آپ ان کے add on official website سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں این وی ڈی اے کی تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو ایڈ آن یا تو آپ مینیج ایڈ آن سے انسٹال کریں گے براؤز لوکیشن کر کے جس طرح ہم عام کسی فائل کو براؤز کرتے ہیں لوکیشن اس کی آ جائے گی اور آپ اس پہ انٹر پریس کریں گے اور وہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مینولی ہم پہلے اس فائل پہ چلے جائیں اور اس پہ انٹر پریس کر دیں اور وہ انسٹال ہو جائے تو میں یہ دوسرے طریقے کے مطابق آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم ایڈ آنس کس طرح انسٹال کرتے ہیں تو اب میں نیویگیٹ کروں گا اپنی ای ڈرائیو میں جہاں پر یہ این وی ڈی اے کے ایڈ آنس موجود ہیں تو میں ونڈوز اور ای پریس کروں گا ای کالن ای کالن اور میں نے انٹر پریس کر دیا یہ ونڈو ای ڈرائیو کی ونڈو جو ہے ای ڈرائیو اوپن ہو گئی ہے اب میں آ, اپنے سافٹ ویئر پر جاؤں گا اور این وی ڈی اے کو جو ہے نا این وی ڈی کے ایڈ آنس کے فولڈر کو اوپن کروں گا یہ میرے پاس ڈفرینٹ ایڈ آنس پڑے ہیں اپین ٹیکسٹ بلون ہسٹری آپ ان کو چاہیں انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ فائل ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہاں کہاں سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بک مارک اینڈ سرچ میں ریکمینڈ آپ کو یہی کروں گا کہ آپ دو تین ایڈ آنس جو ہیں خاص طور پر ایک فیک کلپ بورڈ کا فیک کلپ بورڈ کا اور جو ایڈ آن ہے وہ آپ کو اس چیز کی فیسلٹی دیتا ہے جیسے جوز میں اگر آپ کوئی چیز کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو جس طرح آپ یہ سلیکٹڈ ہے تو میں کنٹرول سی دباؤں یہ کاپی اس نے بولا کاپی اس نے اس لیے بولا کیونکہ میں نے ایڈ آن انسٹال کیا تھا ورنہ این وی ڈی اے کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اگر آپ نے ایڈ آن انسٹال نہ کیا ہو فیک کلپ بورڈ کا تو وہ یہ کاپی پیسٹ کٹ یہ آپ کو نہیں بتاتا مطلب کنٹرول سی دبا دیں وہ کاپی کر لیتا ہے لیکن اناؤنس نہیں کرتا تو جو دوست جوز سے این وی ڈی اے کی طرف آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس میں پرابلم ہوتا ہے تو میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ فیک کلپ بورڈ کا ایک جو ایڈ آن ہے وہ انسٹال کریں اور ایلوکوینس کا ایک ایڈ آن ہے وہ انسٹال کریں اس سے آپ ایلوکوینس کی آواز جو ابھی میری ڈیفالٹ آواز ہے سنتھیسائزر ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور تیسرا ایڈ آن جو میں ریکمینڈ کروں گا جو سے آنے والے دوستوں کو وہ یہ ہے system tray system tray insert F eleven سے جوز میں سسٹم ٹرے اوپن ہو جاتی ہے جو جو پروگرام آپ کے رن کر رہے ہوتے ہیں سسٹم ٹرے پہ جو موجود ہوتے ہیں این بی ڈی اے کے اندر یہ آپشن نہیں ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ ونڈوز بی سے جو ہے نا آپ سسٹم ٹرے کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور موسٹلی لوگ ونڈوز بی سے ایکسیس کر لیتے ہیں لیکن جو جارج کے یوزرز ہیں ان کی ایک عادت بنی ہوتی ہے انسرٹ ایف الیون سے سسٹم ٹرے تو سسٹم ٹرے کا بھی ایک ایڈ آن ہے آپ اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کریں گے آپ تو پھر آپ کے پاس اسی طرح جیسے جارج میں انسرٹ ایف الیون سے سسٹم ٹرے آتی تھی اسی طرح ایف الیون سے سسٹم ٹرے آ جائے گی تو ابھی میرے پاس یہ سارے ایڈ آنس انسٹال ہیں میں آپ کو صرف ایک ایڈ آن انسٹال کر کے ایگزامپل کے طور پہ دکھاؤں گا کہ ایڈ آن انسٹال کیسے کرتے ہیں فیک کلپ بورڈ اناؤنسمنٹ یہ سامنے آ گیا ہے ہے اور N V D A running میں جب N V D A running میں ہوگا تبھی ایڈ آن انسٹال ہوگا اب میں اس پہ انٹر پریس کروں گا اس نے ڈیٹیلز بھی دے دی کہ اس کے ڈیولپر کا نام اس کا ای میل آئی ڈی بھی بتایا اور اس نے کہا کہ یہ فیک کلپ بورڈ جو ہے نا یہ کاپی پیسٹ جب کٹ کریں گے کوئی چیز تو وہ آپ کو اناؤنس کر کے بتایا گا یعنی شارٹ ڈسکرپشن بھی اس کی دے دی ہے اب میں ٹیپ ٹیپ کر کے ذرا اس کا اوور ویو آپ کو دکھاؤں نو یس تو نو کریں گے تو ایگزٹ ہو جائے گا یس کریں گے تو انسٹالیشن ہو جائے گی میں یس پریس کروں گا اب version of this add on is already already install کیونکہ میرے پاس انسٹالڈ ہے تو اس نے یہ میسج دیا اور وہ کہتا ہے کہ اپڈیٹ کرنا ہے تو یس کرو نہیں تو نو کرو آپ نے چونکہ انسٹال نہیں کیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ نہیں آئے گا اور انسٹال ہو جائے گا میں ابھی یس کر لیتا ہوں yes button alt plus Y بھی پریس کر سکتے ہیں اور یس بھی پریس کر سکتے ہیں اب اس نے کہا کہ این وی ڈی اے کا ایڈ آن انسٹال ہو گیا ہے یہ چینجز ٹیک افیکٹ ہوں اس لیے آپ اس کو ریسٹارٹ کریں تو آپ ریسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں میں اس کو ریسٹارٹ کروں گا تاکہ یہ ٹیک افیکٹ کرے اگر آپ شروع شروع میں این وی ڈی اے کے ڈفرینٹ ایڈ آنز انسٹال کر رہے ہیں ایسے کہ چار پانچ ایڈ آنز یا مور دین ٹین یا جتنے ایڈ آنس آپ انسٹال کر رہے ہیں تو باری باری آپ ان کو ریسٹارٹ کریں تو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ وہ پروسیس ہے تو آپ نو کر سکتے ہیں اور تمام ایڈ آنس کو انسٹال باری باری کر لیں جس طرح ابھی میں نے کیا اور اس کو ایک بار ہی مطلب لاسٹ ٹائم جو لاسٹ ایڈ آن انسٹال کرنے ہوں گے اس ٹائم آپ اس کو ریسٹارٹ کر لیں این وی ڈی اے کو تو تمام ایڈ آنس جو ہے وہ جو نیولی انسٹالڈ ہوں گے تو وہ ان کو کنفیگر کر لے گا کہ سیٹنگ میں ان کے آپشنز آ جائیں گے تو اب میں یہاں یس پریس کروں گا یس بٹن یہ ان لوڈ ہوا یہ لوڈ ہوا اب یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ایڈ آن انسٹال کیسے کرتے ہیں اب میں دوبارہ آلٹ ایف فور کروں گا اور میں ڈیسک ٹاپ پہ آؤں گا ونڈوز ایم سے اب میں ڈیسک ٹاپ پہ آ چکا ہوں اب میں نے آپ کو ایڈ آنز انسٹال کرنا بھی سکھا دیا اب میں دوبارہ اس مین مینیو میں جاؤں گا جہاں پر میں نے یہ آپشنز جو ہیں آپ کو دکھائے تھے پریفرنسز وغیرہ تاکہ ہم مزید کچھ سیٹنگز دیکھ سکیں انسرٹ این سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این وی ڈی اے کا add on sorry N V D A کا مین مینیو اوپن ہوتا ہے N V D A menu down arrow اچھا ایک اور بات جب آپ نے این بی ڈی اے کو کوئٹ کرنا ہو ایگزٹ کرنا ہو تو آپ انسرٹ اور کیو کیو سے کوئٹ انسرٹ کیو جب پریس کریں گے انسرٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسرٹ میری این وی ڈی اے میں نے ماڈیفائر کی رکھی ہے اگر آپ نے کیپس لاک رکھی ہو تو آپ کیپس لاک کیو دبائیں گے تو انسرٹ کیو جب میں پریس کروں گا یا آپ پریس کریں گے تو وہ سامنے آئے گا کہ آپ are you sure you want to quit N V D A کہ آپ کو پکا پتا ہے کہ آپ این وی ڈی اے کوٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یس پریس کر دیں گے اور وہ کوئٹ ہو جائے گا یہ جو پرومٹ آتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یس اور نو تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ایک ڈائلاگ باکس وہ سامنے ہمارے ابھی آئے گا تو اس میں ایک چیک باکس ہوتا ہے اس کو ہم ان چیک کر دیں گے یا چیک کر دیں گے کہ بھائی مجھے وارن نہ کیا جائے میں انسرٹ کیوں دبا رہا ہوں تو مجھے وارن نہ کریں کہ آپ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ انسرٹ کیوں دبائیں گے تو وہ پھر ایگزٹ ہو جائے گا جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے کہ مجھے وارن نہ کیا جائے بائی ڈیفالٹ وہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ پرومپٹ دیتا ہے کہ آپ اس کو insert N V D A کو آپ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ کی مرضی آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور ان چیک بھی کر سکتے ہیں تو انسرٹ کیو جو ہے وہ ایگزٹ کرنے کے لیے اور جیسے پہلے میں نے کہا اولڈ کنٹرول این جو ہے وہ این وی ڈی اے کو لوڈ کرنے کے لیے ہے اور اگر آپ این وی ڈی اے کو رکھیں کہ جیسے ہی سسٹم سٹارٹ ہو تو این وی ڈی اے بھی سٹارٹ ہو جائے تو اولڈ کنٹرول این کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب بھی آپ سسٹم سٹارٹ کریں گے تو N V D A start ہو جائے گا وہ لوگ جو جاس کے ساتھ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنی پریفرنس کے مطابق جوز کو یا این وی ڈی اے کو اسٹارٹ اپ پہ رکھیں گے کہ N V D A start ہو یا جو اسٹارٹ ہو جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہو چونکہ میں Windows eight point one use کر رہا ہوں تو میں نے اس کو این وی ڈی اے پہ رکھا ہے کیونکہ جاس لاگ آن اسکرین پہ نہیں آتا میں انسٹال کرنے کے بعد سوری میں جب ونڈوز کو لاگ آن کرنے کے بعد پاس ورڈ وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو پھر کوئٹ کر کے جاس کو یوز کرتا ہوں یا جوز کو کبھی نہیں یوز کرتا این وی ڈی اے کو یوز کرتا ہوں ڈفرینٹ کاموں کے لیے تو وہ آپ کی پریفرنسز ہے کہ آپ کس طرح اس کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں اب پریفرنسز کا ہمارے سامنے آپشن آیا ہے تو یہ پریفرنسز میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا سب مینیو کو رائٹ ایرو سے جنرل سیٹنگز اس پہ میں انٹر پریس کروں گا یہ کہ لینگویج ٹیک افیکٹ کب کرے گی آپ لینگویج یوزر ڈیفائنڈ پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ یوزر ڈیفائنڈ ہی رہے اب میں ٹیپ پریس uh, کروں گا save configuration on exit check box checked تو اس کو ہم ان چیک بھی کر سکتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ اگر یہ چیک باکس چیکٹ ہوتا ہے جیسے بائی ڈیفالٹ یہ چیکٹ ہے تو آپ جب ایگزٹ کریں گے اور آپ نے چینجز کی ہوں گی اور ریورٹ کوئی چینج نہ کی ہو تو وہ آپ کو سیو کر دے گا چینجز آپ کو خود مینولی سیو نہیں کرنے پڑیں گی لیکن اگر آپ اس چیک باکس کو ان چیک رکھیں گے تو آپ کو مینولی چینجز سیو کرنی پڑیں گی نہیں تو آپ چینجز کریں گے اور این بی ڈی اے کو ایگزٹ کریں گے تو تمام چینجز جو ہیں وہ کیونکہ سیو نہیں ہوں گی تو وہ آپ کو next time N V D A کے اسٹارٹ پہ اویلیبل نہیں ہوں گی اب میں مزید ٹیپ پریس کروں گا warn before exiting N D A check box checked تو یہ وہی بات جو میں نے دوبارہ کہی کہ انسرٹ کیو کے معاملے میں کہ جب انسرٹ کیو سے ہم ایگزٹ کرتے ہیں تو این بی ڈی اے ہمیں پرومپٹ کرتا ہے اگر جیسے یہ بائی ڈیفالٹ چیکڈ ہے تو وہ ہمیں پرومپٹ کرے گا آپ اگر پرومپٹ سے تنگ ہیں تو آپ اس کو ان چیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو پرومٹ نہیں کرے گا اب میں ٹیپ پریس کروں گا لاگنگ لیول آپ کو جو ہے نا لاگنگ لیول وہ کیا دے اسٹارٹ میں خیر میں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا کہ انفو یہ چار لیول ہوتے ہیں یا تین آئی گیس ان پٹ اور انفو اور ڈی بگ تو آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں میں خیر مینول دوبارہ پڑھوں گا اگر مجھے اس میں کوئی اس کی ایکسپلینیشن ملی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا فی الحال مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو میں نے اس کو ابھی آن ہی رکھا ہے مطلب انفو پہ ہی رکھا ہے جیسے انفو پہ تھا ویسے میری اپنا اندازہ میرا یہ ہے کہ سٹارٹ میں جیسے آپ پاسورڈ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس ٹائم یہ آپ کو ان پٹ کرنے دے انفو دے یا ڈیبگنگ کے لیے دے ڈیبگنگ ہوتی ہے کہ اگر ٹربل شوٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ آ گیا تو اس مسئلے کو جو ہے نا صحیح کرنا یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آپ فورسلی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو کمپیوٹر جب دوبارہ آتا ہے تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ کمپیوٹر صحیح شٹ ڈاؤن نہیں ہوا تھا اسی لیے آپ اس کو اسٹارٹ نارملی یا جو ہے نا شٹ ڈاؤن پراپرلی اس طرح کے آپشنز آ جاتے ہیں تو شاید یہ وہ چیز ہوگی لیکن چونکہ مجھے کنفرم نہیں پتا اس لیے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا اب میں ٹیپ پریس کروں گا یہ وہی چیز جو میں نے دوبارہ پہلے بھی بتائی کہ آپ آٹومیٹیکلی اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ دوست جو جوز کو آٹومیٹیکلی پریفر کریں گے تو وہ جوز کو کر سکتے ہیں اور میں نے اس کو چیک کیا ہے این وی ڈی اے کو کیونکہ میں Windows eight point one use کر رہا ہوں اگر آپ سیون پہ چاہیں تو سیون پہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہ چاہیں تو آپ کسی آپریٹنگ سسٹم پر بھی اسے ان چیک کر سکتے ہیں اب میں ٹیپ پریس کروں گا یہ ریکوائرز ایڈمنسٹریٹو پریویلیجز کے ایڈمنسٹریٹر کی اجازت چاہیے ہوگی کہ آپ کو آپ اسٹارٹ کریں جیسی کمپیوٹر اسٹارٹ کریں تو N V D A start ہو یا نہ ہو کیونکہ میں اس کمپیوٹر کا واحد یوزر ہوں اور ایڈمنسٹریٹر بھی خود ہی ہوں تو یہ میں نے اس کو چیک باکس کو چیک کیا ہوا ہے اگر آپ کا شیئرڈ کمپیوٹر ہو تو آپ کو ایڈمنسٹریٹر کی جو رائٹس ہیں پرولیجز وہ چاہیے ہوں گے اور یہ چیک باکس چیک کرنا ہوگا ٹیپ پریس کروں گا یوز کرنٹلی یعنی ابھی میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی لیکن بالفرس میں کوئی سیٹنگ کر کے ان کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے بھی سیو کر سکتا ہوں ٹیپ پریس کروں گا اس کو چیک رکھیں automatically check for updates N two thousand fourteen point one جیسے چل رہا ہے تو یہ کچھ دنوں پہلے ہی اس کی اپ ڈیٹ آئی تھی اور جب یہ چیک باکس چیکڈ ہوتا ہے اور آپ این بی ڈی اے کو اسٹارٹ کرتے ہیں آل کنٹرول این سے یا جیسے ہی آپ سسٹم اسٹارٹ کرتے ہیں اور نیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے اگر کوئی نیو اپ ڈیٹ اویلیبل ہوتی ہے تو نیو اپ ڈیٹ جب وہ کہے تو آپ اس کو یس کر لیں تو وہ اسی طرح بیپ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا جس طرح شروع میں انسٹالیشن میں کر رہا تھا پہلے وہ ڈاؤن لوڈ اسے کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے کہے گا کہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ اس پہ انٹر پریس کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اب میں ایک بار پھر ٹیپ پریس کروں گا اوکے بٹن اب اوکے بٹن پہ میں انٹر پریس کروں گا تو اگر جو میں نے چینجز کی ہوں گی ابھی تو میں نے اس ڈائلاگ باکس میں کوئی چینجز نہیں کی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اس میں چینجز کر سکتے ہیں چیک باکسز کو آپ چیک یا ان چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چینجز کی ہیں تو آپ اوکے پہ کلک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کینسل پہ کلک کر سکتے ہیں میں اس میں اوکے پہ کلک کروں گا اوکے پہ میں نے انٹر پریس کیا تو جو سیٹنگز تھی وہ اوکے ہو گئیں اگر آپ نے چینج کی ہوں گی تو وہ سیٹنگ اوکے ہو جائیں گی اور اگر آپ ریورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریورٹ میں جا کے ریورٹ کر سکتے ہیں مین مینیو میں ریورٹ کا آپشن تھا اور اگر آپ ریورٹ نہیں کرنا چاہتے آپ سیو رکھنا چاہتے ہیں سیٹنگز کو تو آپ کو کچھ نہیں کرنا جب آپ نیکسٹ ٹائم ایگزٹ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم بھی یہ سیو رہیں گی اور ابھی بھی یہ ٹیک افیکٹ ان کا ہو گیا ہے یعنی ابھی بھی آپ اپلائی کریں تو وہ سارے جو آپ نے جن کو چیک باکس کو چیک کیا تو وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے یا اگر آپ نے اس چیک باکس کو ان چیک کیا کہ سیو کنفیگریشن تو آپ وہ مینولی پھر آپ سیو کریں گے انسرٹ این سے میں N V D A menu دوبارہ لاؤں گا ڈاؤن ایرو پریس کروں گا پریفرنس سب مینیو اب میں اس کو دوبارہ ایکسپینڈ کروں گا رائٹ ایرو سے جنرل سیٹنگس اب میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا سنتھسائزر سنتھسائزر وہ ہے طرح ہمارے پاس ایلوکوینس جو یہ ابھی آواز آپ سن رہے ہیں ایلوکوینس کی ہے یہ ایلوکوینس کا سنتھسائزر ہے اگر آپ ڈفرینٹ سنتھسائزر یوز کرنا چاہیں ای اسپیک ہے ووکلائزرز ہیں اس طرح ڈفرینٹ سنتھسائزر اویلیبل ہیں تو آپ کوئی بھی سنتھسائزر اپنی مرضی کا انسٹال کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کے آپشنز نظر آئیں گے بائی ڈیفالٹ جو این وی ڈی اے ہے وہ پیکجڈ ہے ای اسپیک کے ساتھ جسے جانتھن گنٹن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ بھی فری اسکرین سوری فری اب میں ڈاؤن ایرو سے نیویگیٹ کروں گا کہ اس میں کیا کیا آپشنز اور اویلیبل ہیں Microsoft speech A P I version 5 یہ جیسے نیریٹر ہے تو نیریٹر کا جو سنتھیسائزر ہوتا ہے یہ وہ سلیکٹڈ ہے تو آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا نو اسپیچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسپیچ نہیں سننا چاہتے تو وہ کوئی بھی سنتھسائزر سلیکٹ نہیں ہوگا اور اسپیچ آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملے گی اب میں ٹاپ آپ ایرو پریس کروں گا speech A P I version five اس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ای e اسپیک e کو کیا discuss E T I Eloquence جو سلیکٹڈ تھا تو یہ ابھی میرے پاس سنتھسائزر شو ہو رہے ہیں آپ کوئی اور انسٹال کریں گے تو کوئی اور بھی انسٹال سامنے آ جائیں گے تو میں آپ کو ذرا ای e اسپیک کی آواز سنواتا ہوں کہ ای اسپیک کی آواز کیسی ہے اور وہ ای اسپیک اب یہ میں نے ای اسپیک کو سلیکٹ کیا ہے اور بائی ڈیفالٹ جب آپ آئیں گے اور اگر آپ کسی کی پورٹیبل کاپی سے انسٹال نہیں کر رہے تو آپ کے سامنے ای اسپیک ہی ڈیفالٹ سنتھسائزر ہوگا تو ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں پھر ٹیپ پریس کر کے اوکے کریں گے آؤٹ پٹ ڈیوائس اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے اوکے بٹن اسپیس پریس کریں گے گرل ویو اس نے کہا یہ سنتھسائزر ہے ای e تھوڑا نیویگیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ساؤنڈ کا اندازہ ہو کہ کتنی میلوڈیس ساؤنڈ ہے ای e کی چودہ آف اٹھارہ کیونکہ اس میں میں نے اردو لینگویج سلیکٹ کی ہے ایک سنتھسائزر ہوتا ہے ایک ویریئنٹ ہوتا ہے وائسز کا کہ سنتھسائزر تو ای اسپیک سلیکٹ ہے اور ساتھ اردو لینگویج اس میں سلیکٹڈ ہے آپ ای اسپیک کی ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں ڈفرینٹ آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں بد قسمتی سے ایلوکوینس جو ہمارا فیوریٹ سنتھیسائزر ہے اس میں اردو کا آپشن نہیں ہے تو آپ کو اس کے ساتھ یو ایس انگلش یا یو کے انگلش چلانی پڑتی ہے ای اسپیک کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے ساتھ اردو آپ چلا سکتے ہیں اور اب تو کچھ سافٹ ویئر کی مدد سے ہم اردو پیک انسٹالر کی وجہ سے ہم یا فونٹ انسٹال کر لیں اردو فونٹ تو اس سے یہ ہے کہ ہم اردو پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم اردو لکھ بھی سکتے ہیں ای اسپیک کی مدد سے تو این بی ڈی اے کا یہ بہت بیسٹ فیچر ہے اور اگر اردو ذرا ڈیولپ ہو جائے اور کسی اور سینٹسائزر میں بھی آ جائے تو یہ بہت زیادہ یوزفل ہوگا لیکن something is better than nothing تو ای اسپیک کے اندر ہم اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں ای اسپیک سنتھسائزر کی آواز آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید عجیب لگ رہی ہو لیکن میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا تجربہ کیا اور پرسنلی میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ اس کی آواز کو کا والیوم جو ہے ففٹی پرسینٹ پہ یا سکسٹی پرسینٹ پہ رکھیں تو آپ کو اتنی زیادہ آواز جو ہے نا یہ بری اور شریل فیل نہیں ہوگی تو جس طرح اردو میں تو انویٹیبل ہے اس کو یوز کرنا ناگزیر ہے تو آپ جو ہے اس کے والیوم کو کم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قابل برداشت ہوگی اور باقی اگر آپ ہائی والیوم پہ بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں تو بیسٹ ہے اب میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو چینج کیسے کریں گے کیونکہ جن لوگوں نے شروع شروع میں ای e ایسپ کی آواز ہی سنی ہے ایلوکوینس کی نہیں سنی تو وہ یہ کریں گے کہ ایلوکوینس کا ایلوکوینس کا جو سنتھسائزر ہے اس کا ایڈ آن انسٹال کریں گے جس طرح میں نے فیک کلپ بورڈ کا ایڈ آن انسٹال کیا تھا ویسے وہ ایک ایڈ آن ڈاؤن لوڈ کریں گے ایلوکوینس کا اور اس کو انسٹال کریں گے جب وہ ایڈ آن انسٹال ہو جائے گا N V D A restart کر لیں گے پھر اس کے بعد پھر وہ ایسے جو ہے جیسے میں ابھی دکھاتا ہوں تو ایسے وہ ای ٹی آئی ایلوکوینس کو ڈیفالٹ سنتھسائزر رکھ کر ای اسپیک سے جان چھڑا لیں گے insert N V N D A menu down میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا رائٹ ایرو سے جنرل سیٹنگز اب ڈاؤن کروں گا سنتھسائزر اب میں یہاں کروں گا تو میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا آل ڈاؤن سے ایکسپینڈیڈ کہا اس نے اب میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا Microsoft speech A P I no speech اور مجھے پتا ہے کہ ای ایپیچ جو ہے سوری ایلوکوینس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے e تو میں نے ہوم کی پریس کی اور ای ٹی آئی ایلوکوینس پہ آ گیا اب یہ E T I Eloquence selected ہے آپ نے اگر آپ کو یہاں ای ٹی آئی ایلوکوینس نہیں نظر آ رہا اس کا مطلب ہے آپ نے ایڈ آن انسٹال نہیں کیا ای ٹی آئی ایلوکوینس کا تو آپ ای ٹی آئی ایلوکوینس کا ایڈ آن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو انسٹال کریں اور یہاں پہ یہ آپشن نظر آئے گا اور اس کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ اسی طرح کریں گے ٹیپ ٹیپ کر کے اوکے اوکے بٹن اسپیس باہر اب آپ کا یہ سنتھسائزر کا بھی ڈائلگ ہو گیا اب انسرٹ اینڈ سے دوبارہ مینیو میں دین پریفرنسز میں جائیں گے اور مزید کچھ ڈائلگ باکس کو ایکسپلور کریں گے پریفرنسز سب مینیو ایکسپینڈ کروں گا رائٹر سے جنرل سیٹنگز وائس سیٹنگز یہ چینج کیوں نہیں ہوا ابھی چیک کر لیتے ہیں دوبارہ ایکسپینڈ کروں گا سے سے یعنی e پہ جاؤں گا میں e e میں کیا شفٹ ٹیپ کر کے کنفرم دوبارہ کر لیتے ہیں ای پی ایلیکوینس کو لیپس ٹھیک ہے ٹیپ پریس کروں گا ٹھیک ہے اوکے بٹن انٹر پریس کریں گے بالکل اب یہ سامنے ای ٹی آئی ایلیکوینس چینج ہو گیا ہے آئی ڈونٹ نو کہ اس نے ٹیک افیکٹ کیوں نہیں کیا تھا میں نے انٹر تو پریس کیا تھا اوکے بٹن پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ سے یہ چیز ایڈیٹنگ میں ریموو کر سکتا ہوں یہ ایرر جو ابھی آیا لیکن میں اس کو ریموو نہیں کروں گا کہ ان کیس اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ آپ اوکے پہ پریس کر دیں اور پھر بھی ای اسپیک آپ کی جان نہ چھوڑے تو آپ کو دوبارہ ذرا چیک کرنا ہوگا ہو سکتا ہے اوکے پہ آپ نے انٹر سہیاں کیا ہو جیسے کہ میرے ساتھ ہاؤ کچھ ایشو آیا اور اس نے ای اسپیک کو مطلب ای اسپیک کی جگہ ای ٹی آئی ایلوکوینس کو سنتھسائزر ڈیفالٹ نہیں بنا ہے تو اب میں دوبارہ انسرٹ این سے مینیو میں آؤں گا مینیو سب مینو سے ایکسپینڈ جنرل سیٹنگ ڈاؤن سے ہم پھر ڈاؤن کریں سوری وائس سیٹنگز ابھی ہم نے ایکسپلور کرنی ہے تو میں اس پہ کروں گا انگلش بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو فرینچ آتی ہے تو آپ فرینچ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اسپینش بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں فینش بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن ایرو سے ایکسپینڈ کریں گے باکس جیسے میں میں نے ابھی پہلے پچھلے کیا تھا تو وہ میں آپ کو نہیں کر کے دکھا رہا اور آئی ہوپ کہ آپ کر لیں گے اسے اب میں ٹیپ پریس کروں گا ویریئنٹ ریڈ یہاں ڈفرینٹ آوازیں موجود ہیں جیسے جوز میں ہوتی ہیں ریڈ ہے راکو ہے شیلی ہے بوبی ہے تو آپ وہ آوازیں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ریڈ جو ہے وہ ڈیفالٹ آواز ہے تو آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو چینج نہیں کر رہا اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ بھی آل ڈاؤن ہے اسے ایکسپینڈ کریں گے جس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو اس کے اوپر کرسر فوکس ہوگا اور ٹیپ ٹیپ سے اوکے کر دیں گے تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی اس آپشن کی تو پھر آپ کا وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ریڈ کی نسبت کوئی اور ویریئنٹ آپ کو زیادہ پسند آئے تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں میں ٹیپ پریس کروں گا ریٹ اسپیڈ اس کی ففٹی ہے تو میں اس کی اسپیڈ تھوڑی کم کر دیتا ہوں ویسے مجھے ابھی تک یہ احساس ہو رہا تھا کہ ایسے نہ میں پوڈ کاسٹ کروں اور بعد میں دوست کہیں کہ آپ نے بہت زیادہ تیز اسپیڈ سے کیا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس لیے میں ابھی اس کو کم کر دیتا ہوں دیر آئے درست ہے <laughs> اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ جب اس کو ڈاؤن کم کرتے ہیں تو یہ بولتا نہیں ہے تو ٹیب اور شفٹ ٹیب سے میں چیک کروں گا کہ اس نے کم کی ہے سپیڈ یا نہیں ہاں اس نے 38 کر دی مزید تھوڑی کم کر لیتے ہیں تو یعنی آپ right arrow sorry left arrow press کریں لیفٹ ایرو سے یہ کم کرے گا اور رائٹ ایرو سے یہ بڑھائے گا اسپیڈ تو 30 پہلے 50 تھی اب 38 ایٹ آئی گیس 30 ہو جانی چاہیے 28 ہو گئی ہے چلو 30 رکھ لیتے ہیں تھرٹی ہو گئی ہے یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ اتنا ایکسپرٹ بھی کر سکتے ہیں ہنڈریڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے تو وہ یہ ڈائلاگ باکس ہے اور یہ رائٹ ایرو لیفٹ ایرو سے میں کم زیادہ کر رہا تھا اور یہ بولتا نہیں ہے تو آپ پہلے ٹیب اور شفٹ ٹیب سے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا مطلب کم ہوا ہے یا نہیں ہوا اب ٹیب پریس کروں گا پچ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں 65 یہ ہے اور آئی گیس یہی ڈیفالٹ ہے تو میں اس کو نہیں چھیڑتا انفلیکشن کو بھی میں نہیں چھڑتا ٹیپ سے ولیوم کو آپ ہنڈریڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو نائنٹی ٹو سلیکٹ کیا ہے میں ویسے نارملی ہنڈریڈ کر لیتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس اسپیکر ہیں اور اسپیکر سے میں اپ ڈاؤن ولیوم کر لیتا ہوں ایکسٹرنل اسپیکر تو اسی لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو ہنڈریڈ کر سکتے ہیں چیک باکس کو چیک ہی رہنے دیں کہ کبھی اور لینگویج کوئی سپورٹ ہو تو پریس کروں گا یہ سم ہے میں موسٹلی اس کو سلیکٹ آل پہ کرتا ہوں آپ کی مرضی آپ ایکسپینڈ کیا آل ڈاؤن سے موسٹ اور سم نن یہ اپ ایرو سے نن سب سے اوپر تھا میں اینڈ کی پریس کروں گا آل سلیکٹ ہو گیا ہے تو میں اس کو سلیکٹ میں نے کر دیا آگے میں ٹیپ پریس کروں گا جب این وی ڈی اے کے اندر آپ کوئی کیپیٹل ورڈ لکھتے ہیں جوز بھی جس طرح تھوڑا سا بڑا لفظ آپ کوئی ٹائپ کر رہے ہوں بڑا کیریکٹر تو وہ ساتھ جو ہے نا تھوڑے آواز چینج اس کی ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے کیپیٹل ورڈ لکھا ہے یا اسمال لیٹر لکھا ہے این وی ڈی اے میں اس کے علاوہ یہ فنکشنالٹی بھی ہے کہ وہ ساتھ بیپس بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ کیپیٹل لیٹر لکھیں یا اسمال لیٹر لکھیں تو بیپس پروڈیوس ہوں بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ این وی ڈی اے آواز بھی چینج ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی مطلب ویریئنٹ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے پچ چینج ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کیپٹل لیٹر لکھا ہے یا کیپیٹل ورڈ لکھا ہے یا اور ساتھ وہ بیپس بھی پروڈیوس کرتا ہے میں بیپس کو آف کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو آپ بیپس کو آن رکھ سکتے ہیں اور بیپس ابھی نیکسٹ آ جائیں گی ٹیپ پریس کروں گا یہ این ڈی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب وہ بڑا لکھتے ہیں تو ساتھ کیپ بھی کہتا ہے جس طرح ٹاکس کہتا ہے کیپس کیپس ورڈ بڑا ہو تو کیپس کیپس کہتا ہے ٹوٹل ورڈ اگر بڑا ہو اور اگر صرف فرسٹ کیریکٹر بڑا ہو تو کیپ کہتا ہے یا کیپس کہتا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بتائے گا تو میں میں نے اس کو انچیک رکھا ہوا ہے اور it only depends on you کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا بی فار کیپٹل جو ابھی میں بات کر رہا تھا یہ بائی ڈیفالٹ چیک ہوتا ہے میں نے انچیک رکھا ہے آپ کی مرضی آپ جو چیک کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں تو وہ ساتھ ساتھ بیپس بھی پروڈیوس کرے گا کیپس بھی بولے گا اور ساؤنڈ بھی تھوڑی چینج ہوگی یہ تینوں باتیں کرے گا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ بڑا لیٹر لکھ رہے ہیں کیونکہ جوز میں ایک ہی بات ہے اور ہم موسٹلی جوز سے آئے ہیں تو ہمیں باقی دو چیزوں کی ضرورت نہیں لیکن جو beginner user N V D A کو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں یا اگر کوئی چاہے تو وہ ان کو اپنی مطلب سہولت کے مطابق ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں یا ان چیک کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا اسپیلنگ فنکشنالٹی اس کو چیک باکس کو چیک رکھیے کہ اسپیلنگ فنکشنالٹی جو اگر سپورٹ کرتا ہے تو ہمیں بتائے کہ اسپیل کر کے کچھ جہاں ہمیں ضرورت ہو ٹیپ پریس کیا اوکے اب میں اسپیس پریس کر کے اوکے یہ ہمارا وائس کا بھی ویریئنٹ ہو گیا اب دوبارہ ہم میں آئیں گے انسرٹ این سے سیٹنگ زیادہ ہیں آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو تھوڑے سا روک کے ریفریش ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ کے دوران جو ہے وہ سو جائیں اور اینڈ میں مجھے آپ کو جگا کر جو ہے نا پوڈ کاسٹ ختم کرنا پڑے تو اسی لیے اگر آپ کو یہ بہت زیادہ ہیکٹک ہو رہا ہے تو آپ اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں دوسرا میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ ساتھ ساتھ روک روک کے جیسے میں سیٹنگ کر رہا ہوں تو آپ یہ سیٹنگ خود ایکسپلور کریں اس طرح آپ کو آسانی سے جو ہے نا میمورائز ہوتا رہے گا کہ میں کون سی چیز کیسے کر رہا ہوں اگر آپ نے یہ میرا پوڈ کاسٹ انٹرپریس کر کے آن کر دیا اور پلیئر میں چل رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جائے یا آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو بعض اوقات تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ این وی ڈی اٹھ ڈاؤن لوڈ کر لیں انسٹال کر لیں جیسے جیسے میں اسٹیپ کر رہا ہوں ویسے ویسے آپ اسٹیپ کرتے جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے گا ڈیوائس uh, uh, آپ نے بریل uh, یوز نہیں کرتا تو مجھے اس کے متعلق زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا تو آپ اس کو ایکسپینڈ اس کو انٹر کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیویگیٹ کر سکتے ہیں میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا کی بورڈ سیٹنگز یہاں سے ہم کی بورڈ سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ سیٹنگز میں ہمارے پاس کون کون سے اختیارات موجود ہیں انٹر پریس انٹرپریس اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے لیپ ٹاپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ وہی ہے کہ ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ جیسے کی بورڈ جوز میں بھی ہوتا ہے ڈیسک ٹاپ علیحدہ ہوتا ہے لیپ ٹاپ علیحدہ ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو لیپ ٹاپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میں ابھی یوز تو لیپ ٹاپ کر رہا ہوں لیکن میری عادت ہے کہ میں external U S B keyboard use کرتا ہوں تو اسی لیے میں نے اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سلیکٹ کیا ہے تو آپ اگر بالفرز لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اور پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو آپ یہاں سے لیپ ٹاپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا caps lock as N N V D A modifier key modifier key یہ ہوتا ہے کہ جس کی کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ فنکشنلٹی ہو جس طرح اگر ہم نے ٹائٹل چیک کرنا ہے تو ہم موڈیفائر کی پلس ٹی پریس کرتے ہیں جوز میں موڈیفائر کی انسرٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں کنفیگر کرنے نہیں دیتی مطلب انسرٹ ہے انسرٹ کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں رکھ سکتے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ آپ انسرٹ ایکسٹینڈیڈ انسرٹ جو سکس پیک بٹنز ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک انسرٹ ہوتا ہے اسے ہم ایکسٹینڈیڈ انسرٹ کہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں کیپس لاک رکھ سکتے ہیں یا کیپس لاک چیک ہے آپ اس کو ان چیک بھی کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا نم پیڈ انسرٹ وہی ہے جو ہماری جوز کی ہوتی تھی تو اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے ہیں سب کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو نہیں چیک کر سکتے ہیں اپنی ٹائپ کیریکٹر بعض لوگوں کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ جب وہ ٹائپنگ کر رہے ہیں تو کیریکٹرز بھی اناؤنس کریں جس طرح ٹاکس میں ہوتا ہے یا جو میں ہوتا تھا کہ آپ اس کو چیک باکس کو میں نے چیک ہوا ہوئے کہ جب میں A B C D press کروں تو وہ بتائے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں جب میں اسپیس پریس کروں اور ورڈ کمپلیٹ ہو جائے تو وہ ورڈ اناؤنس کرے تو سملر جیسے جابس میں ہوتا تھا تو میں نے اس کو چیک رکھا ہے آپ اپنی مطابق کر سکتے ہیں ٹائپ ورڈز آپ اس کو چیک کو چیک باکس رکھ سکتے ہیں بالفظ آپ نے کیریکٹرز کو ان چیک رکھا ہے تو ورڈس کو آپ چیک رکھ سکتے ہیں کہ جب سپیس بار پریس کریں تو ورڈز ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ورڈس کو بھی ان چیک کر دیں اور کیریکٹرس کو بھی ان چیک کر دیں کہ آپ کو ٹائپنگ اتنی ایکسپرٹ ہوں کہ آپ کو لیٹرز اور ورڈز میں ایرر کا چانس کم ہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا کے جب ٹائپنگ ہو رہی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد بولے تو اس کو چیک باکس چیک رکھا ہے ویسے میں اس کو ان چیک کرتا ہوں لیکن چونکہ میں نے ابھی اس کو سیٹنگ اس کی نہیں کی تھی تو یہ چیک باکس چیک نہیں تھا آپ اسے انچیک کر سکتے ہیں تو یہ اسپیچ ٹائپ کریکٹر تھا میں ٹیپ پریس کروں گا انٹر کی یہ بھی um, ظاہر ہے جیسے کہ اگر آپ انٹر کی پریس کریں گے تو اسپیچ انٹرپٹ کر دے گا ٹیپ پریس کروں گا اسکم ریڈنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس میں جیسے آپ میں سیٹنگ کر لیتے تھے کہ اسکم ریڈنگ میں جو ہے نا وہ آپ کو اگر بڑا ڈاکیومنٹ ہے اس کے تمام پیراگرافس کی فرسٹ لائن ٹاپک لائن بتائے یا جو ہے وہ آپ کو پہلا سینٹینس بتائے ڈفرینٹ اسکیمنگ کے لحاظ سے ہم اس میں سیٹنگ کر لیا کرتے تھے سملرلی جس طرح جاز میں تھا اسی طرح این وی ڈی اے میں بھی ہے کہ آپ اسکیمنگ اس میں کر سکتے ہیں بڑے ڈاکیومنٹس کی تو اگر آپ اس کو چیک کو چیک باکس کو چیک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اسکیمنگ اویلیبل ہوگی سی آل کے اندر سی آل یہی ہوتا ہے جب ہم سارا ڈاکیومنٹ پڑھتے ہیں اور سی آل کی کمانڈ یہاں بھی انسرٹ ڈاؤن ایرو ہے یعنی num P sorry N V D A کی اور ڈاؤن ایرو ہے تو انسرٹ کیونکہ میری این وی ڈی اے کی ہے تو انسرٹ ڈاؤن ایرو ہی میں کہوں گا اور جاز میں بھی انسرٹ ڈاؤن ایرو ہی ہوتی ہے تو ٹیپ پریس کروں گا یہ چیک باکس چیک ہے ویسے میں اس کو ان چیک کر دیتا ہوں کہ کیپس لاک اگر آن ہو تو بیپ تب کرے جب چھوٹے کریکٹرز لکھیں مطلب شفٹ کے ساتھ آپ کوئی کی پریس کریں گے اور کیپس لاک آن ہوگا تو چھوٹے کریکٹر سمال لیٹرز لکھے گا تو وہ بیپ پروڈیوس کرے گا تو اگر آپ چاہیں اس کو چیک ان چیک کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کیا میں نے اس کو ان چیک کیا اسپیک کمانڈ کی یہ آپ کو آپشنس تو کچھ بتاتا ہے لیکن مطلب کوئی کہ آپ کون سے up arrow down arrow right arrow left arrow یہ آپ پریس کرتے ہیں تو بتاتا ہے جیسے آپ ٹیب میں پریس کر رہا ہوں جیسے ابھی میں نے ٹیب اور پھر شفٹ ٹیپ کیا تو یہ ٹیپ شفٹ ٹیب نہیں بولتا جبکہ جوز ہوتا ہے تو وہ ٹیب شفٹ ٹیپ بولتا رہتا ہے تو ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہ بولے لیکن بعض لوگوں کو کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی یہ نیڈ لیکن آپ چاہیں تو کمانڈس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ این بی ڈی اے میں اگر آپ کنٹرول کی بھی پریس کریں گے تو وہ کہے گا کنٹرول اپ ایرو پریس کریں گے up arrow down arrow right arrow left arrow تو وہ تھوڑا سا شفٹ پریس کریں گے تو شفٹ تو وہ تھوڑا سا مجھے انوائنگ فیچر لگتا ہے اس لیے میں نے اس کو کمانڈس کو جو ہے نا آف کیا ہوا ہے and again it's up to you tap press کر کے اوکے پہ اسپیس بار پریس کر دیں گے دوبارہ پریفرنسز میں آئیں گے انسرٹ این سے سب مینیو سے ایکسپینڈ کریں گے جنرل سیٹنگز وائس سیٹنگز ڈاؤنو braille setting braille setting keyboarding کی بورڈ سیٹنگ یہ ہم نے کی بورڈ سیٹنگ ماؤس سیٹنگز اسی طرح آپ ماؤس سیٹنگز کر سکتے ہیں جس طرح ابھی میں نے کی اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اب میں ذرا اسکپنگ کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو کوئی اور جو سیٹنگ میں اسکپ کر رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی ڈیٹیلز ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ بڑا نہ ہو جائے اس وجہ سے اب میں کچھ آپ کو اہم اہم چیزیں مزید بتا گا کیونکہ مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ شاید آپ کو آپ کافی حد تک جو ہے نا ڈائلاگ باکسز میں این وی ڈی اے کی مدد سے موو کرنا ایزی رہا ہوگا اور جوز اور این وی ڈی اے میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے ویسے تو ڈاؤن ایرو پریس کریں گے ریویو کرسر ریویو کرسر جس طرح ہمارے جوز میں ایک کرسر ہوتا ہے انویزیبل کرسر ایک جوز کرسر ہوتا ہے ایک پی سی کرسر ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر ریویو کرسر ہوتے ہیں ریویو کرسر سے ہم اسی طرح جیسے جوز کرسر اور انویزیبل کرسر سے ہم وہ چیزیں بڑھتے تھے جو ہمارے کی بورڈ کرسر کے ایکسس میں نہیں ہوتی تھی پی سی کرسر کے ایکسس میں تو یہاں پر جو ہے نا ہم ریویو کرسر کی مدد سے پڑھیں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریویو کرسر کے لحاظ سے ہم کیسے پڑھیں گے at the end of this podcast تو ابھی جو ہے نا ریویو کرسر کی سیٹنگز میں بھی کوئی خاص سیٹنگ میں نے نے نوٹس نہیں کی تو اس لیے میں ابھی اس کو بھی اسکپ کر رہا ہوں ان پٹ کمپوزیشن سیٹنگز یہ خاص طور پر ایشین لینگویجز جاپنیز کرین اور چائنیز لینگویجز کے لحاظ سے یہ ان پٹ کمپوزیشن ہے تو میں نے اس کو بھی ایکسپلور نہیں کیا کیونکہ ان تینوں لینگویجز سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تو میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا آبجیکٹ پریزنٹیشن تو اس پہ بھی میں ابھی at the end of this podcast ذرا بات کروں گا ڈاؤن ایئر پریس کریں گے براؤز موڈ یہ براؤز موڈ میں تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے انٹرنیٹ ایکسپلورر مزیلا یا گوگل کروم جو ہمارے براؤزرز ہیں اس سے ریلیٹڈ جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو انٹر پریس کر کے اس کو ذرا ایکسپلور کر لیتے ہیں Browse mode dialog. Maximum number of characters on one line edit Alt plus M. Selected 100. یہ ہے maximum number of characters on one line یہ سیلف ایویڈنٹ ہے صاف ظاہر ہے جو وہ کہہ رہا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک لائن کے اوپر میکسیمم کتنے کریکٹر شو کرے تو ہنڈریڈ بائی ڈیفالٹ ہے آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسے پارشل سائٹڈ یا پارشل بلائنڈ دوست ہیں ان کو تھوڑا سا ایشو رہے گا کہ ایک لائن پہ اتنے کریکٹر ہوتے ہیں یا اتنے نہیں ہونے چاہیے تو وہ اس کو کر کے اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے سوٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت بیسٹ فیچرز ہے اکارڈنگ ٹو دیم تو ٹیپ پریس کریں گے یہ بھی نمبر آف لائنز کی کتنی سلیکٹ کرے 25 بائی ڈیفالٹ ہے کہ ایک پیج پہ کتنی لائنز ہیں ٹیپ پریس کروں گا یو اسکرین لے آؤٹ وین سپورٹڈ اس چیک باکس یہ بائی ڈیفالٹ چیکڈ ہوگا میں نے اس کو ان چیک رکھا ہے کیونکہ جوز اور این وی ڈی اے میں تھوڑا سا فرق یہاں پر آ جاتا ہے جوز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر یا کسی بھی براؤزر سے سائٹ اوپن کرتے ہیں تو لنکس جو ہوتے ہیں وہ ہر لنک ڈفرینٹ لائن پہ ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کوئی سائٹ وزٹ کر رہے ہیں یا میری سائٹ پہ آپ اگر بات ہو تو فیڈ بیک کا لنک نیکسٹ لائن پہ آپ کو جوز پڑھ کے سنائے گا ڈاؤن لوڈ کا الگ ہوگا انگلش پوڈ کاسٹ الگ ہوگی ڈبیٹس الگ لائن پہ ہوگا تو جوز آپ کو ایسے کر کے بتائے گا لیکن این وی ڈی اے جو ہے وہ آپ کو ایک لائن کے اوپر شو کر سکتا ہے کیونکہ جب ہم لنکس بناتے ہیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لنکس ایک لائن کے اوپر دو دو ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اگر کالمز ویو ہے تو ایک کالم میں ایک لنک ہوتا ہے اور دوسرے کالم میں ایک لنک ہوتا ہے تو ماؤس کرسر سوری ماؤس کی مدد سے لوگ تو اس میں کلک کر لیتے ہیں لیکن ہمارے جاز میں یہ سیٹنگ ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح کنفیگر کیا ہے کہ اگر ایک لائن پہ دو لنک بھی ہوں تو وہ ہمیں نیکسٹ لائن پر ہی اس لنک کو مطلب بتائے تو کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک لائن میں دو لنک ہیں تین لنک ہیں چار لنک ہیں تو وہ آپ کو اسی لائن پہ بتائے گا جیسے ہے ویسے دکھائے گا تو آپ کو کنٹرول رائٹ ایرو کر کے لنک پہ آنا ہوگا اور انٹر پریس کریں گے اور لنک ایکسپینڈ ہوگا اگر آپ اس طرح سوٹیبل ہیں اس طرح مطلب آپ کو یہ سیٹنگ سوٹیبل لگتی ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ جوز کے لحاظ سے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے جوز نیکسٹ لائن پہ لکھتا ہے ہر لنک کو انڈیویجول لائنس پہ تو یہ این بی ڈی اے بھی کرے تو آپ اس چیک باکس کو ان چیک کر دیں میں نے اس کو ان چیک رکھا ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ چیکڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو ان چیک کر دیجیے گا اگر آپ جوز کے لحاظ سے ہی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے جوز کرتا ہے ویسے یہ رہے اور آپ کو ایزی رہے نیویگیشن تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کریں گے آٹومیٹک سے آل آن پیج لوڈ اس کو آپ ان چیک بھی کر سکتے ہیں جارج میں یہ ایک سیٹنگ میں نے کہیں نہیں دیکھی لیکن جارج میں بائی ڈیفالٹ سے آل کو آن ہی رکھتا ہے تو آپ اس کو جو ہے ان چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ چیک ہی رہے تو بہتر ہے جاز میں انسرٹ وی سے جب ہم ہر پیج کی جو لاتے ہیں ڈفرینٹ سیٹنگس تو وہاں پہ آئی گیس یہ ہوتا ہے لیکن مین مینیو کے اندر کہیں نہیں ہوتا تو یہ آپ یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں لے آؤٹ ٹیبلز اس کو بھی آپ چیک یا ان چیک کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کریں گے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان آپشنس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو اس لیے میں نہ میں نے کبھی ان کو ایکسپلور کیا تو آئی ول انکریج یو کہ آپ جائیں آپ مینوئل پڑھیں اور ایون کہ مجھے بھی بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تو میں اس پہ کروں گا اوکے اب میں انسرٹ این سے دوبارہ پریفرنسز میں آؤں گا یہ ہم نے اب ڈسکور کر لیا براؤز موڈ کہ براؤز موڈ میں کون کون سے آپشنس تھے جنرل ڈاکیومینٹ فارمیٹنگ اس کے اندر بھی ڈفرینٹ آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کا فون ٹائپ کون سا سلیکٹ ہو ڈاکومینٹ کے لحاظ سے جو سیٹنگ ہوتی ہیں فونٹ فیس کون سا ہو ایر ہونا ہو کون سا ہو ٹائمس نیو رومن ہو اور ٹویلو سائز ہو کتنا مطلب اس طرح کے ڈفرینٹ آپشنز آپ کو یہاں اویلیبل ہوں گے آپ یہاں سے ان کو کنفیگر کر سکتے ہیں اور میں پھر اسے اسکپ کر رہا ہوں ڈاؤن کیا اسپیچ ڈکشنری اسپیچ ڈکشنری یہ ہوتی ہے کہ کوئی ورڈ اسپیسیفک ورڈ ہے جس کی پروننسیشن آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہ ہو ڈفرینٹ پڑے تو آپ یہاں سے اس کو جو ہے نا کنفیگر کر سکتے ہیں جس طرح جوز میں اسپیچ ڈکشنری ہوا کرتی تھی یہاں پر بھی اسپیچ ڈکشنری ہے پنکچویشن سلیش سمبل پروننسیشن یہ میں آپ کو ایکسپلور کر کے ذرا دکھاتا ہوں پنکچویشن سلیش سمبل پروننسیشن یہ ہوتی ہے کہ جس طرح این وی ڈی اے کے اندر ایکسکلیمیشن مارک کو وہ کہتا ہے بینگ ایکسکلیمیشن مارک نہیں کہتا بینگ کہتا ہے تو میں اس اس کو جو ہے نا ایڈٹ کرتا ہوں یہاں سے کہ بھائی بینگ نہ کہ ایکسکلیمیشن جہاں ہے وہاں اس کو ایکسکلیمیشن ہی کہے اگر آپ بینگ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے مطلب چینج نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں اس کو تو میں آپ کو ویسے دکھا دیتا ہوں اور ایک اور چیز کی اپوسٹرافی جو ہوتی ہے اس کو وہ ٹک بولتا ہے این وی ڈی اے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو یا کوئی اور اگر آپ کو ایسے چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں انٹر کریں گے سمبلز یہاں لسٹ اوپن ہو گئی ہے تو میں یہاں پر ایکسکلیمیشن مارک یعنی شفٹ ون سے جو آتا ہے بینگ اس نے بولا بینگ اور اس نے بینگ ہی سلیکٹ کیا ہے اور یہ جب آتا ہے تو بینگ بینگ بولتا ہے اور وہ جو ہے نا مجھے بڑا انوائنگ لگتا ہے اور اس لیے کہ شاید میں سے آیا ہوں یا ہم ایکسکلیم ہی اسے کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک ہی کہتے ہیں بینگ میں نے آج تک نہیں سنا کبھی تو یہ این وی ڈی اسے سے بولتا ہے تو ہم اسے ایکسکلیم کر سکتے ہیں کیسے کریں گے ٹیپ پریس کریں گے یہاں سے ابھی ہم نے سمبل سلیکٹ کر لیا میں نے سمبل ایکسکلیمیشن پریس کیا تھا تو ایکسکلیمیشن سامنے آ گیا اور فوکس ہے ریپلیسمنٹ ایڈٹ تو یہاں بینگ لکھا ہوا ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے میں یہاں ٹائپ کروں گا ایکسکلیم اور یہ جو پہلے لکھا ہے وہ ریمو ہو جائے گا e یا ایکسکلیمیشن کر دیتا ہوں یا ایکسکلیم ہی میں ایکسکلیم کہتا ہے میں نے ایکسکلیم اسے کر دیا ٹیپ پریس کریں گے یا لیول کومبو باکس ہے کہ چار لیول ہوتے ہیں جس طرح پنکچویشنس میں لیول ہوتے ہیں اس طرح اس میں بھی لیول ہیں کہ آل ہو کیریکٹرز ہوں ورڈز ہوں کہ بھائی جس طرح ایکسکلیمیشن اگر اکیلا آیا ہے ایز اے ورڈ آیا ہے مطلب آگے اور پیچھے اس کے اسپیس بار ہو اسپیس مطلب پریسڈ ہو تو علیحدہ کنسیڈر ہوگا تو وہ اس صورت میں صرف اس کو ایکسکلیم پڑھے یا جب کسی ورڈ کے ساتھ ہو تب ایکسکلیم پڑھے یا جو ہے تمام صورت حال میں اس کو ایکسکلیم پڑھے تو آل سلیکٹڈ ہے اور یہ آل صورت حال میں بھی میں اس کو ایکسکلیم پڑھانا چاہتا ہوں ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب لیٹر کی صورت میں جب آئے تب بینک پڑھے اور باقی ورڈ کی صورت میں آئے تو ایکسکلیم پڑھے تو وہ سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو ٹیپ پریس کریں گے اوکے بٹن اوکے بٹن اس پہ ہم اسپیس بار پریس کر دیں گے یہ سیٹنگ سیو ہو جائیں گی اب اگر آپ چاہتے ہیں تو اپوسٹروفی کو اسی طرح لائیں گے پریس کریں گے تو اپوسٹروفی فوکس آ جائے گا ٹیپ کریں گے ریپلیسمنٹ وہاں آگے ٹک لکھا ہوگا ٹک کو ریموو کر کے اپوسٹروفی لکھیں گے اور ٹیپ ٹیپ کر کے اوکے کر دیں گے تو آئندہ آپ کے پاس ٹک نہیں بولے گا وہ اپوسٹروفی ہی بولے گا انسرڈ این سے دوبارہ general voice setting braille setting keyboard setting review cursor input browse mode document formatting N V D کی زبردست بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹچ مانیٹر ہو تو آپ جس طرح آئی فون اور اینڈرائڈ ٹچ سے یوز کرتے ہیں تو این وی ڈی اے کی مدد سے آپ کمپیوٹر بھی ٹچ سے یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹچ ڈسپلے ہے تو آپ اس کو ٹچ مانیٹر ہے تو آپ اس کو ٹچ موڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا پلیس مارکر یہ میں نے bookmark and place bookmarks and place marker کا جو ایڈ آن انسٹال کیا تھا اس کی وجہ سے یہ آپشن uh, شو ہو رہا ہے تو آپ uh, اس کو بھی انسٹال بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنر پریس کروں گا اگر آپ نے ایڈ آن انسٹال یہ نہیں کیا تو آپ کے پاس شو نہیں ہوگا O C R setting by default اس میں او سی آر نہیں ہوتا ایز این ایڈ آن ہمیں انسٹال کرنا پڑتا ہے تو آپ انسٹال کریں گے تو یہاں شو کرے گا اور او سی آر جس طرح جاز میں ہوتا تھا آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن تو اس کی سیٹنگ بالکل سیم ہے تو آپ چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں میں اسے ابھی شو نہیں کرا رہا ڈاؤن ایرو پریس کریں گے گوگل اسپیچ ریکگنیشن یہ بھی ایڈ آن ہے تو اس وجہ سے یہ شو ہو رہا ہے ڈاؤن ایرو میں نے جموٹوکونس سب مینیو اور یہ بہت زبردست فیچر ہے جس طرح اسکائپ کے چیٹ ونڈو میں آپ ہوں جاز کے ساتھ یوز کر رہے ہوں اور کنٹرول شفٹ ایم پریس کر دیں تو سامنے آپ کے پاس ایموٹوکونز لسٹ آ جاتی ہے سرپرائزڈ اور اسپیچ لیس اور ڈفرینٹ اور وہاں سے آپ نیویگیٹ کر کے انٹر پریس کر کے وہاں پہ اس کو پٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ جاز کا معاملہ تھا جاز میں اگر آپ نے اسکائپ اسکرپٹس انسٹال کیے ہوں این وی ڈی اے میں یہ ہے کہ آپ این وی ڈی اے میں کہیں پر بھی نوٹ پیڈ میں ہوں ورڈ پیڈ میں ہوں مائکروسافٹ ورڈ میں ہوں یا انٹرنیٹ ایکسپلورر میں فیس بک پر ہوں تو آپ اس کو جو ہے اس ایڈ آن کو آپ انسٹال کریں تو بائی ڈیفالٹ یہ آف ہوتا ہے تو انسرٹ یا نم پیڈ ای سے ہم اس کو آن کرتے ہیں اور یہاں سے اس کی انسرٹ اسمائلی یا پریس کر دیں گے تو اس پر انسرٹ اسمائلی انسرٹ ہو جائے گا اگر آپ ایڈیٹیبل پورشن میں موجود ہیں تو یہ ڈفرینٹ کسٹمائز موٹوکونز آپ کر سکتے ہیں activation setting insert smiley activation setting کا مجھے آئی گیس کی یہی ہے کہ جب آپ این وی ڈی انسٹال کریں تب یہ ایکٹیو ہو یا بائی ڈیفالٹ جب آپ آئیں تو یہ ایکٹیو نہ ہو آپ خود اسے مینولی ایکٹیو کریں گے تو یہ تمام آپ سیٹنگز کر سکتے ہیں میں اس کو لیفٹ ایرو سے کلیپس کروں گا ٹھیک ہے ڈاؤن ایرو پریس کریں گے جنرل سیٹنگز آ گئی جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا وہاں پر ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم نے پریفرنسز کو ایکسپلور کر لیا ہے سو کہ آپ کو یہ پریفرنسز کے آپشنز کافی حد تک سمجھ آ گئے ہوں گے ہم اب اس کو بھی کلیپس کر کے ٹولز میں جائیں گے رائٹر ویو لاگ آپ اس کا لاگ چیک کر سکتے ہیں بل پر ای میں کوئی ایرر آ رہا ہے تو آپ اس کی لاگ فائل کو کاپی کر کے ڈیولپر کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ یہ میرے پاس ایرر آ رہا ہے لیکن موسٹلی اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ڈاؤن ایرو پریس کر دیں گے ویور یہ اسپیچ ویور ہوتا ہے کہ جو جو این بی ڈی بولتا جا رہا ہے وہ آپ کی اسکرین پر ویو کراتا بھی جائے تو یہ بھی کبھی میں نے کنفیگر نہیں کی اس کی سیٹنگ تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کریں گے پائتن کنسول این جس لینگویج میں لکھا جاتا ہے وہ ہے Python P Y T H O N تو آپ پائتھن لینگویج سیکھ بھی سکتے ہیں اور N B D A development میں کور ڈیولپمنٹ میں یا ایڈ آن ڈیولپمنٹ میں یا ٹرانسلیشن میں جو ہے نا ہیلپ کر سکتے ہیں اور I encourage all of you کہ آپ ٹرانسلیشن میں ہیلپ کریں کیونکہ ٹرانسلیشن میں نیٹو یوزر جو ہیں وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں کیونکہ جو فورن یوزر ہوتے ہیں انہیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایک لینگویج کس طرح ساؤنڈ کرے گی تو آپ کے پاس اگر اسپیئر ٹائم ہو یا آپ اسپیئر کر سکیں ٹائم تو یہ کار خیر ہے کہ آپ این بی ڈی اے کے جو ہم اردو کا جو ہمارا سنتھیسائزر مطلب اسپیک میں جو اردو کی اویلیبلٹی ہے تو اردو مزید ریفائن ہو سکے تو اس کے لیے آپ پائتھن کو تھوڑا بہت سیکھ لیں یا اگر آپ چاہیں تو کوڈ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ تو free screen reader open source ہے اور اس میں آپ کی کوئی مطلب کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کو لینگویج سیکھنی ہے اور لینگویج سیکھنے کے لیے بھی یہ ہے آپ کو ہیلپ پرووائڈ کریں گے آپ N V D A developers کی لسٹ جوائن کریں اور آپ ان سے کہیں یا N V D A translators کی لسٹ جوائن کریں اور یہ آپ کو N V D A dash project dot O R G جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی اور آپ جائیں اور آپ ٹرانسلیٹر لسٹ جوائن کریں یا جو کوئی لسٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اور ہیلپ کریں تو بہت زیادہ یوزفل بات ہے ڈاؤن ایرو پریس کروں گا مینج ایڈ آنز اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں یہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایڈ آنس کو انسٹال کرنے کے لیے یا آپ مینج ایڈ آنس سے جا کے ایڈ آن انسٹال کر سکتے ہیں یا آپ مینولی جا کے انسٹال کر سکتے ہیں پہلے میں نے آپ کو مینولی جا کے انسٹال کر کے دکھایا ہے اب میں مینج ایڈ آنس کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ڈائلگ باکس میں کیا کیا ہے add dash ons manager dialog install add dash ons list بلون history which shift M B D F 11 semi status colon running semi version نے 30 ایڈ آنز انسٹال کیے ہیں بائی ڈیفالٹ ایک یا دو ایڈ آن یا شاید کوئی ایڈ آن انسٹال نہیں ہوتا تو ایڈ آنز یوزفل بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ ایڈ آنز انسٹال کریں گے اتنا آپ کی این وی ڈی اے کی پورٹیبل کاپی کا سائز بڑھتا جائے گا اور سائز بڑھے گا تو تھوڑی اسپیڈ بھی کم ہو جائے گی لیکن اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ اسپیڈ بھی کم نہیں ہوتی تو آپ چاہیں تو آپ بھی ایڈ آنس انسٹال کر سکتے ہیں اور ان کو کنفیگر کر سکتے ہیں کہ ایڈ آن کیا کیا فنکشن ہے اور کیسے کیسے ان کو دیکھنا ہے تو اب میں جو میں نے انسٹال کیا تھا آپ چاہیں تو یہاں سے انسٹال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسپیک کی آواز کو ہی ڈیفالٹ رکھنا چاہتے ہیں اباؤٹ ایڈ آن تو یہاں آپ کریں گے تو یہ ایڈ آن جو سلیکٹ کیا اس کے متعلق تھوڑی سی انفو دے گا اب یہ یہاں پر اگر میں اسپیس بار پریس کروں گا تو یہ ایلوکوینس ایڈ آن جس بندے نے بنایا ہے تو اس کی ڈیٹیلز اس کا ای میل آئی ڈی اور تھوڑا بہت کے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ کچھ بتا دیں گے جیسے اگر آپ جو ہم نے فیک کلپ بورڈ اناؤنسمنٹ کیا تھا اس کو سلیکٹ کریں یا کسی اور جس سنتھسائزر کو بھی آپ سلیکٹ کریں گے تو اس سنتھسائزر کی یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائے گا شارٹ کٹ کی بتائے گا اسمائلی والا جیسے ہے اگر آپ اس پہ آ کے اباؤٹ کریں گے تو وہ آپ کو شارٹ کٹ کی بتا دے گا کہ آپ کس شارٹ کٹ کی سے جو ہے نا اس ایڈ آن کو آپ جو ہے کر سکتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی میں آپ بار پریس کروں گا یہاں پہ یہ اب ساری اس نے ڈیٹیل بتا دی کہ N V D A user نے بنایا ہے اور جو ہے نا اس کا ورژن یہ ہے اور ساری اور ڈسکرپشن اب میں اوکے اب میں شفٹ ٹیپ کروں گا دوبارہ اور کسی اور کو سلیکٹ کر کے آپ کو ذرا اور تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اب آؤٹ سے کیا کیا وہ بتا سکتا ہے شفٹ ٹیپ پریس کروں گا یہاں ایموٹوکونس کا سلیکٹ ہے اس کے نام کے ساتھ ہی انہوں نے کے نام بھی بتا دیے ہیں لیکن ہم ٹیپ پریس کر کے اس کے اباؤٹ چیک کرتے ہیں کہ اباؤٹ میں اس میں کیا کیا بتاتے ہیں ٹیپ پریس کیا about pa- space bar. Press add dash on information dialog emoticons left pair parent emoticons right parent version colon 1.0 author colon Chris Leo less latched at 2012 at mail.com greater comma no Yaruz Martinez less nrm 1977 at mail.com greater comma miser a need less May need at src.gnome.org greater description colon enables the announcement of emoticon names instead of the character representation dot press nvda plus e to toggle dot url colon http colon slash slash addons dot dash project dot org ok button اب اس نے کہا کہ یہ ایڈ آنس جو ہے اگر کالن آن رائٹ ایرو جیسے آپ پریس کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسمائلی بتائے گا اگر آپ نے یہ ایڈ آن انسٹال نہیں کیا ہوگا تو یہ آپ کو جو ہے وہ کالن آن رائٹ ایرو بتائے گا اگر انسٹال کیا ہوگا تو اسمائلی بتائے گا تو اس طرح کے یہ جو ہے نا اس لیے انہوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے اور مجھے خیر یہ بڑا فیچر زبردست لگتا ہے اس لیے میں اس کو انسٹال کیا ہوا ہے میں اس پہ اوکے اب میں ٹیپ کروں گا ابھی میں اباؤٹ پہ ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اور کیا کیا اس میں آپشن انسٹال یہاں جو میں شروع میں بات میں نے کہی تھی کہ آپ مینولی انسٹال کر سکتے ہیں یا مینج میں جا کے کر سکتے ہیں مینج میں جا کر آپ یہاں انسٹال پہ آئیں گے یہاں اسپیس بار پریس کریں گے پھر براؤز کریں گے لوکیشن اور لوکیشن براؤز کر کے جس فولڈر میں آپ کا وہ ایڈ آن پڑا ہوگا اس کو سلیکٹ کریں گے انٹر پریس کریں گے اور ایڈ آن انسٹالیشن اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے شروع میں کی تھی تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہا ٹیپ پریس کریں گے remove button sorry add on select تھا ایموٹوکونس کا تو یہاں ریموو بٹن ہے اوبیسلی اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم یہاں اسپیس بار پریس کریں گے تو ایموٹوکونس ریموو ہو جائے گا آپ اس طرح ایڈ آنس کی جو ہے نا یہ تھرٹی ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی ریموو کر سکتے ہیں تو میں اس کو خیر ریموو کر کے بھی نہیں دکھاؤں گا کیونکہ یہ سمپل ہے آپ اسپیس بار پریس کر کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا گیٹ ایڈ آنز اگر آپ کے پاس ایڈ آنز نہیں ہے آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں اسپیس بار پریس کریں گے تو این وی ڈی اے کی ایڈ آنز کا جو ہے add ons dot N V D A dot N V D A dash project dot O R G is ایس اس کی ویب سائٹ ہے تو اس پہ جا کے جو ہے نا وہ پیج ڈائریکٹلی ایکسیس ہو جائے گا اور اس پیج کو آپ جو ہے نا ریڈ کر کے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو ایڈ آنس ہیں اور دین انسٹال کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ لسٹ پر بھی مطلب کہہ دیں تو آپ کو لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا یا آپ اگر آپ کسی کی پورٹیبل کاپی یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے بلٹ ان انہوں نے ایڈ آنس انسٹال کر کے پورٹیبل کاپی بنائی ہو تو آپ کے پاس موجود ہوں تو یہ ڈفرینٹ آپشنز ہو سکتے ہیں ٹیپ پریس کریں گے کلوز بٹن سے کلوز ہو جائے گا وہ پھر لسٹ آ گئی شفٹ ایپ اور کلوز اب شفٹ ایپ کیا کلوز فوکس ہے اسپیس بار پریس کریں گے اب دوبارہ انسرٹ این پریس کریں گے پریفرنسز پھر ڈاؤن ایرو ٹولس اب ٹولس کو ایکسپینڈ کروں گا میں view log speech viewer Python control Python console sorry manage add ons یہ ایکسپلین ہو گیا create portable copy portable copy کیا ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے کچھ سیٹنگس کی یا جب آپ N V D A install کر لیں اور جس جس طرح میں نے آپ کو سیٹنگس بتائی آپ اپنی حسب منشا سیٹنگس کر لیں اس کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک پورٹیبل کاپی بنا لیں تو آپ نے جو انسٹالر شروع میں انسٹال جس سے کیا تھا جو N V D A project سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایک جو ہے نا پورٹیبل کاپی بنا لیں اور اسی کو سیو رکھیں تو جب بھی آپ نئے کسی سسٹم پہ این وی ڈی انسٹال کریں گے تو آپ کو چینجز یا یہ تمام جو ہے پریفرنسز ان میں جو ہے نا ڈائلاگ باکسز میں جانا نہیں پڑے گا تو میں آپ کو یہ کریٹ کر کے سکھاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں ایک تو کریٹ کرنے کا آپشن وہی تھا جب ہم نے شروع شروع میں ایک ڈائلاگ باکس اوپن کیا تھا جہاں انسٹال اور کریٹ پورٹیبل تھا اور کنٹینیو تھا شروع شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو میں انٹر پریس کروں گا یہاں آپ کوئی بھی ڈائریکٹری کا پاتھ دے سکتے ہیں براؤز کر سکتے ہیں شفٹ ٹیپ کر کے میں اگر آپ نے کوئی فولڈر نہیں بنایا تو فولڈر بھی وہ کریٹ کر لے گا تو میں یہاں پہ کیونکہ میری فلیش ڈرائیو کے تھی اور مجھے بعد میں پتہ لگ گیا تھا اس کا ڈرائیو لیٹر تو میں کے کالن آپ براؤز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائپنگ میں یا آپ کہیں کہ کہیں ایررز نہ ہو جائیں تو آپ اس کو مطلب شفٹ ٹیپ کر کے لوکیشن سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں back slash N V D E. میں نے N V D A portable نام رکھ دیا ہے اور میں ٹیپ ٹیپ کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اور اس میں کیا کیا ہے اس کو اگر آپ ناٹ چیکڈ رکھیں گے تو یہ پورٹیبل سیٹنگز جو آپ کی ابھی والی ہیں وہ اس میں انسٹال نہیں کرے گا تو اس کو میں چیک باکس کو چیک کروں گا اور میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ یہ کریں تو آپ ٹیپ ٹیپ کر کے لک اراؤنڈ کر لیں تاکہ یہ جو ہے نا چیک باکس چیک ورنہ جو ایڈ آنس وغیرہ ہیں وہ آپ کی پورٹیبل کاپی میں موجود نہیں ہوں گے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا کہ جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں بار بار سیٹنگ نہ کرنی پڑے تو وہ ہمیں پورٹیبل میں بھی سیٹنگ کرنی پڑ جائیں گی تو اسی لیے جو جو سیٹنگ کی ہیں وہ چیک باکس کو میں نے چیک کیا ہے تو وہ سیٹنگس کے ساتھ جو ہے پورٹیبل کاپی بنائے گا ٹیپ پریس کریں گے continue button alt plus C alt plus C بھی پریس کر سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی ٹیپ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں کینسل پورٹیبل ڈائریکٹری ٹھیک ہے اب میں شفٹ ٹیپ کر کے کنٹینیو پہ آتا ہوں کنٹینیو بٹن اس پہ انٹر پریس کر دیں گے Creating portable copy dialog. Please wait while the portable copy of NVDA is created. Text. کیونکہ اس میں بہت سارے ایڈ آنز ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا زیادہ ٹائم لے رہا ہے N V D portable copy بناتے ہوئے تو it totally depends on your add ons کہ آپ نے کتنے ایڈ آنس انسٹال کیے ہوئے ہیں یا سسٹم کے پروسیسر uh, کی اسپیڈ پر بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا یہ بیپس کی بھی کچھ سیٹنگز ہوتی ہے آپ انسرٹ اور یو سے num pad sorry N V D A کی پلس یو سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ uh, یہ صرف بیپ پروڈیوس کرے اور جب انسٹالیشن ہو یا ساتھ جو ہے نا پرسنٹیج بھی اناؤنس کرے یا صرف پرسنٹیج اناؤنس کرے یہ تین موڈ ہوتے ہیں beep and percentage percentage only beep only یا نتھنگ کچھ بھی نہ بتائے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں N V D A U سے این وی ڈی اے کی ڈیولپمنٹ سے ہمیں یہ بہت فائدہ ہے Windows pre pre installation environment آپ نے ٹاکنگ ونڈوز پی ای کا نام سنا ہوگا کہ اب ہم بلائنڈ لوگ بھی ونڈوز جو ہے without sighted assistance install کر سکتے ہیں تو این وی ڈی اے کی ڈیولپمنٹ نے اس چیز میں بہت زیادہ معاون اقدام اٹھایا ہے کہ این وی ڈی اے کی جو وائس ہوتی ہے اسپیچ آؤٹ پٹ بیسیکلی ہم ٹاکنگ ونڈوز پی ای میں این وی ڈی اے کی یوز کرتے ہیں این وی ڈی اے کا پورٹیبل ورژن ہی ہم اس آئیسو میں بوٹ بوٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی وم میں ہم ڈال لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو بوٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اسپیچ آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتا ہے تو این وی ڈی اے کی ڈیولپمنٹ کے بعد یہ ٹاکنگ ونڈوز پی ای جو ہے ایلن جو پھر برائن اسمارٹ پھر کارلوس انہوں نے بنانے اسٹارٹ کی ہیں اور یہ بہت successful talking Windows P E ابھی تک ہیں اور آئی ہوپ کہ رفتہ رفتہ مزید بھی اس میں امپروومنٹ آئے گی تو یہ این وی ڈی اے کو اس کا سہرا واقعی جاتا ہے کہ این وی ڈی اے نے بیسک جو اسپیچ آؤٹ پٹ ہے وہ پرووائڈ کی ورنہ جو ونڈوز پی ای کا انوائرمنٹ ہے یہ ونڈوز ڈاس کے انوائرمنٹ کو چینج کر کے انہوں نے 2003 تھاؤزینڈ تھری ٹو میں ہی یہ انوائرمنٹ لے آئے تھے لیکن اس وقت ایسی کوئی اسپیچ آؤٹ پٹ ایسا کوئی سنتھسائزر ایسا کوئی اسکرین ریڈر نہیں تھا جو سپورٹ پرووائڈ کرتا تو اس وجہ سے ہمارے پاس ٹاکنگ ونڈوز پی ای بہت لیٹ 2012 تھاؤزینڈ میں آئی ہیں ہاں، اس نے تو بہت زیادہ ہی ٹائم لے لیا ہے سکسکس تو بھی اکی کوشن اکے بٹ ہاں سکسیزفل شکر ہے یہ سکسیزفل ڈائلاگ باکس آ گیا آئی ڈونٹ نو اس نے بہت زیادہ ٹائم کیوں لیا لیکن مین ریزن یہی ہوگی کہ میں نے تھرٹی ایڈ آنس سے پورٹیبل کاپی بنا رہا ہوں تو موسٹلی ایڈ آنس کا خیر مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے اور میں نے انسٹال اسی لیے کیے ہیں تاکہ میں ان کو چیک کر سکوں کہ ان کا کیا مقصد ہے تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جس ایڈ آنس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کا کیا مقصد ہے تو آپ اسی کو انسٹال کریں خاص طور پر جو تین چار ایڈ آنس شروع شروع میں میں نے آپ کو بتائے تھے فیک کلپ بورڈ ایلوکوینس اور ورڈ کاؤنٹ کا آپ ایک انسٹال کر سکتے ہیں جو آپ کو ورڈ بتائے اور اس طرح ایک آدھ سسٹم ٹرے کا تو یہ تین چار تو ایڈ آنس مسٹ ہے نا کہ آپ انسٹال کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آٹھ دس ایڈ آن سے کچھ زیادہ اسپیڈ پہ کوئی فرق پڑے گا لیکن اتنا زیادہ بھی فرق نہیں پڑتا آپ رننگ میں آپ دیکھ رہے تھے میرے پاس تھرٹی ایڈ آنس تھے لیکن رننگ اس کی ٹھیک تھی انٹر پریس کر دیا اوکے پہ اب یہ کریٹ پورٹیبل کاپی ہو گئی ہے ڈیسک ٹاپ پہ آیا میں ونڈوز ایم سے تو اب آپ اس کے سیٹ اپ کو فلیش سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی پورٹیبل کاپی کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ پورٹیبل کاپی تھی اب دوبارہ انسرٹ اینڈ سے ہم جائیں گے ٹولز میں ایکسپینڈ کریں گے ہم آ گئے تھے یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا ایرو ریلوڈ پلگ اچھا اگر آپ نے این انسٹال نہیں کیا تو یہاں کریئٹ پورٹیبل کاپی سے نیچے آپ کو انسٹال این ای ایک آپشن نظر آئے گا ابھی نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے اس نے انٹیلیجنٹلی یہ بات انڈرسٹینڈ کر کہ یہ انسٹالڈ ہے تو اس وجہ سے شو نہیں کر رہا اگر آپ کے پاس شو کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی این وی ڈی آپ کا انسٹال نہیں ہے تو آپ انٹر پریس کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو ابھی یہ شو نہیں کر رہا ریلوڈ پلگنس کے آپ پلگنس کو ریلوڈ کر سکتے ہیں without starting N V D A تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤن ایرو ویو لوگ دوبارہ وہی آ گیا جہاں سے ہم چلے تھے ہم وہیں آ گئے ہیں اب میں اس کو ٹولس کو بھی کولیپس کروں گا لیفٹ ایرو سے down arrow help sub menu help کو تھوڑا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ پوڈ کاسٹ شاید تمام فیچرز ایکسپلین نہ کر سکے تو آپ کو پتا ہو کہ ہیلپ کہاں سے لینی ہے سوری رائٹ ایرو پریس کر کے ایکسپینڈ کریں گے یوزر گائیڈ یوزر گائیڈ پہ انٹر پریس کر کے آپ تمام جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں مینوئل جس کا کمانڈ کوئک ریفرنس بھی وہی ہے کہ آپ کو کمانڈس کا بتایا گیا کہ ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ اور ٹچ um, کے لحاظ سے انہوں نے ایک ٹیبل بنایا ہوا وہ بڑا یوزفل ٹیبل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں what's new what take S اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے سیف بھی کی تھی ٹک کو ہم نے اپوسٹرافی نہیں کرایا اس کو چینج کرتے ہیں جیسے میں نے ایکسکلیمیشن کو بینک کو ایکسکلیم بنایا ہے ویسے آپ اپوسٹرافی کو ٹک کی جگہ اپوسٹرافی کر دیں تو یہ وٹ اپوسٹرافی ایس نیو کہے گا یا وٹس نیو کہے گا تو آپ یہاں وہاں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا لیکن آپ وہ کریں گے اگر آپ چاہیں تو پریس کریں گے واٹس نیو یہی ہے کہ اگر آپ 2014.1 یوز کر رہے ہیں جیسے میں یوز کر رہا ہوں اور پوائنٹ ٹو آ جائے تو ہر بندہ ایگر ہوتا ہے کہ نیو میں کیا نیو ورژن میں کیا چینجز آئی ہیں تو یہ یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں تو آپ بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں down arrow press N V D website آپ ویب سائٹ پر یہاں سے جا سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے اور ویب یو آر ایل میں نے شروع شروع میں آپ کو بتا دیا تھا dash project dot O R G تو آپ ویسے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کریں گے لائسنس بھی پڑھ سکتے ہیں G P L license general public license جو اس کا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کریں گے کنٹریبیوٹرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون جو ہے اپنا قیمتی وقت میں سے جو ہے نا وقت نکال کر این وی ڈی اے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پے ان کو کوئی پے نہیں ملتی جوز کے جو کمرشل ڈیولپرز ہیں وہ تو ود پے کام کرتے ہیں لیکن این وی ڈی اے والے تمام جو ہیں والنٹیئرس ہیں اور یہ وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہے نا کام کرتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ویلکم ڈائلاگ وہی ہے جو شروع میں ہمیں نظر آیا تھا ہم نے انٹر پریس کیا تھا اور ویلکم ڈائلاگ میں ہم نے نیویگیٹ کیا تھا جس میں تھا کہ اسٹارٹ پہ جو ہے نا این وی ڈی اے آئے یا نہ آئے تو وہ ڈفرینٹ سیٹنگس تھی وہ ہم پہلے اس کو کر چکے ہیں ڈسکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پورٹیبل کاپی سے ہی آپ نے انسٹال کیا آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ یہاں سے اس ویلکم ڈائلگ کو دیکھ سکتے ہیں down check for update ہم نے آٹومیٹکلی اپڈیٹ بھی کیا تھا ایک ڈائلگ باکس میں اس کو چیک اگر آپ نے ان چیک رکھا ہے یا آپ جو ہے نا مینولی چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اپ ڈیٹ اویلیبل ہیں یا نہیں اور اویلیبل ہوں تو آپ اس کو انسٹال کرتے جائیں تو بہتر ہے ڈاؤن پریس کریں گے اباؤٹ میں وہ آپ کو این ڈی اے کے متعلق بتائے گا تو آپ اباؤٹ سے بھی آپ این وی ڈی اے کے متعلق اگر مور جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پلیس مارکر oh یہ وہی ہے جو ایڈ آن انسٹال کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہے گوگل ریکگنیشن oh بھی ایڈ آن کی وجہ سے گولڈ ویو کیونکہ میں گولڈ ویو سے ابھی بھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور گولڈ ویو کا میں نے ایڈ آن انسٹال کیا جس سے گولڈ ویو میں ذرا بیٹر ایکسیسیبلٹی دے دیتے ہیں تو آپ گولڈ ویو کا بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ ایڈ آن انسٹال ہے تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کی بات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کنٹرول یوسیج اسسٹنس یہ بھی ایڈ آن انسٹال ہے بچی یہ بھی انسٹال ہے ڈیو کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا اسٹیبل ورژن میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال نہیں کیا میں نے اس کا ڈیولپمنٹ ورژن کیا ہے ڈیولپمنٹ ورژن جو ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا تو آئی گیس اس ٹائم اویلیبل شاید ڈیولپمنٹ ہی تھا تو میں نے ڈیولپمنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیا ڈاؤن پریس کروں گا یوزر گائڈ دوبارہ ہم اسی آپشن پہ آ گئے اسی ڈائلگ باکس پہ آ گئے جہاں سے ہم چلے تھے تو اس کو میں کروں گا یہ سارے وہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اسکیپ پریس کر دیا میں نے اب میں آپ کو تھوڑا سا نوٹ پیڈ وغیرہ میں دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے کنفیگر کرنا ہے سوری اس کو ریڈ کیسے کریں گے کسی ڈاکومنٹ کو رن ڈائلگ باکس کنٹرول سے اس کو خاموش کرایا رن ڈائلگ باکس سامنے آ گیا میں ایک ایک اور بات آپ آپ کو بتاتا چلوں کہ آؤٹ کنٹرول این بی اس اس کی کمانڈ ہے سے بھی اس کو بلا سکتے ہیں جیسے ہم نے چیک کی تھی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رن میں خالی این وی ڈی اے لکھیں اسمال تو انٹر پریس کریں گے تو N V D A load ہو جائے گا تو یہ بھی بہت یوزفل ہے رن ڈائلگ باکس کی کمانڈ بھی اس کی بہت زبردست ہے تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں بالفظ آپ کی آلٹ کنٹرول کنٹرول این کام نہیں کر رہی سم ہاؤ تو آپ اس اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا آپ آل کنٹرول این نہیں رکھنا چاہتے آل کنٹرول این آپ نے کسی اور چیز کے لیے شارٹ کٹ فکس کیا ہے تو آپ شارٹ کٹ کی جگہ یہاں پر این وی ڈی اے بھی لکھ سکتے ہیں میں این وی ڈی اے بھی نہیں لکھ کے آپ کو دکھا رہا کیونکہ آئی ہوپ یہ سمپل ہے اور آپ اس کو کر لیں گے یہاں پہ میں نوٹ پیڈ لکھوں گا کیونکہ نوٹ پیڈ کو ڈھونڈنے کے بھی دو طریقے ہیں آپ نوٹ پیڈ لکھیں تو نوٹ پیڈ انٹر پریس کریں نوٹ پیڈ اوپن ہو سکتا ہے یا اسٹارٹ مینیو سے بھی آپ نوٹ پیڈ ڈھونڈ سکتے ہیں میں سوئفٹلی یا نوٹ پیڈ لکھ کے انٹر پریس کرتا ہوں اور نوٹ پیڈ اوپن ہو جاتا ہے اب میں آپ کو انویڈیے کی کچھ مزید باتیں بتاؤں گا انویڈیے کے اندر ٹائٹل چیک کرنے کے لیے جیسے insert T untitled dash notepad اس نے پڑھا ٹھیک ہے انسرٹ ٹی سے یا نم پیڈ ٹی ٹی سے یا این وی ڈی اے کی N V D A modify کی اور ٹی سے جو ہے نا آپ کا یہ ٹائٹل آپ کو بتاتا ہے جیسے جارج میں کرتا تھا لیکن جو اس کی زبردست بات ہے وہ یہ کہ بالفرض آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے انٹائٹل ڈیش نوٹ پیڈ کا ہے تو اب آپ کیا کریں گے اسپیل کیسے کرائیں گے ٹائٹل کو تو اسپیل کرانے کے لیے ہے کہ آپ این کو این کی کو ہولڈ کریں اور دبا کے رکھیں اور ٹی کو دو دفعہ جلدی سے پریس کریں یہ سارا اس نے آپ کو اسپیل کر کے بتا دیا کہ کون سا ورڈ ہے اور کیپس بھی بتایا جب این اور یو آئے تو اس نے جو ہے نا ساؤنڈ اس طرح پروڈیوس کی کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کیپٹل ہیں یا اسمال ہیں ایک اور مزیدار فیچر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائٹل بار کو کاپی کر لیں تو کیسے کریں گے اس کے لیے آپ انسرٹ نم پیڈ جو نم پیڈ انسرٹ جو ہمارا ہے این ڈی اے ماڈیفائر کی اس کو دبا کے رکھیں گے اور ٹی کو تین دفعہ پریس کریں گے untitled dash notepad copy to the clipboard اب یہ کلپ بورڈ پہ کاپی ہو گیا ہے اب دیکھیں میں اپ ایرو ڈاؤن ایرو کرتا ہوں کچھ نہیں لکھا اب میں کنٹرول وی سے پیسٹ کروں گا پیسٹ میں نے کر دیا یہ فیک کلپ بورڈ تھا تو اس نے پیسٹ بولا ورنہ یہ پیسٹ شاید نہ بولتا تو اسی لیے میں آپ کو یہی انکریج کرتا ہوں کہ آپ فیک کلپ بورڈ کا ایڈ آن انسٹال کر لیں یہ میں آپ ایرو ڈاؤن ایرو کر رہا ہوں انسرٹی سے نہیں چیک کر رہا انٹائٹل ڈیش نوٹ پیڈ اس نے کاپی کر دیا اور میں نے یہاں پیسٹ کر دیا تو یہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہے بعض اوقات ہمیں ٹائٹل بار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹائٹل بار میں کیا لکھا ہے تو ہم یہاں سے اس کو جو ہے کاپی کر سکتے ہیں مزید اس کے اندر میں اب اس کو سلیکٹ آل کنٹرول اے سے کر کے ڈیلیٹ کر دیا اب میں آپ کو اس میں کچھ لکھ کر دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں تو میں نے کچھ لائنیں لکھی اب میں اپ ایرو ایرو ڈاؤن سے پڑھتا ہوں یہ میں نے ایک لائن لکھی اور اب اگر اگر میں نے نیویگیٹ نیویگیٹ کرنا کرنا ہے ہے تو رائٹ ایرو ادھر لیفٹ ایرو اور اگر ورڈ بائی ورڈ کرنا ہے تو e. کنٹرول رائٹ اور control left arrow control name پھر کنٹرول دبا کے رکھا اور رائٹ ایرو کیا ہے کنٹرول ابھی تک میں نے دبایا لیکن رائٹ ایرو چھوڑ دیا عمیر اعجاز اب میں کنٹرول چھوڑ دوں تو جی. اب میں رائٹ ایرو میں نے پریس کیا تو صرف اجاز کے جے پہ اس نے مطلب لیٹر پہ چلا گیا کیونکہ رائٹ ایرو لیفٹ ایرو سے لیٹرز اور اپ ڈاؤن ایرو سے لائنز اور control right arrow control left arrow سے word control left arrow press کر رہا ہوں یہ واپس اب آ رہا ہے اچھا اور آپ انسرٹ اپ ایرو سے کرنٹ لائن پڑھ سکتے ہیں نم پیڈ انسرٹ جو ہمارا کیا ہے اور اپ یہ میں نے نم پیڈ انسرٹ کی اور اپ ایرو پریس کیا تھا تو یہ اس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سے آل جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انسرٹ اور انسرٹ اور ڈاؤن um, ایرو سے ہم سے آل لاتے ہیں جیسے جوز میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ویسے ہوتے ہیں میں انسرٹ ڈاؤن ایرو پریس کروں گا اور uh, اگر آپ desktop layout use کر رہے ہیں تو ڈاؤن ایرو ہم جوز میں تو وہ والا ڈاؤن ایرو بھی پریس کر دیا کرتے تھے اگر نم پیڈ آف ہوتا تھا تو نم پیڈ ٹو کو بھی ہم یوز کرتے تھے لیکن اگر آپ یہاں پر نم پیڈ ٹو پریس کریں گے N V D A modifier key کے ساتھ تو وہ نہیں سے آل ہوگا تو آپ کو ڈاؤن ایرو کی ہی پریس کرنی ہے جو چار نیویگیشن کی ہیں ان میں سے نم پیڈ انسرٹ میں نے ہولڈ کیا اور اب میں ڈاؤن ایرو پریس کیا اور چھوڑ دیے دونوں بٹن اب اس نے سے آل اسٹارٹ کر دیا کیوں چونکہ میں نے ایک ہی لائن لکھی تھی تو سے آل اینڈ بھی ہو گیا لیکن اگر آپ ڈفرینٹ لائنز لکھیں یا زیادہ لائنز لکھیں تو آل اسی طرح ہوگا اور نیویگیشن کیز والا جو ہے نا ڈاؤن ایرو وہ پریس کرنا ہے اب سلیکشن جو ہے وہ سلیکشن کو ہم سلیکشن کے متعلق تھوڑی سی بات ہو جائے سلیکٹ ہم کرتے ہیں کسی چیز کو میں ہوم سے جو ہے نا اس لائن کے اسٹارٹ میں آ گیا ہوں تو شفٹ اور رائٹ ایرو سے ہم لیٹر سلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول اور رائٹ ایرو سے جو ہے نا کنٹرول شفٹ رائٹ ایرو سے ورڈ سلیکٹ ہوتے ہیں اب میں کنٹرول شفٹ دبائے دبائے ہوئے ہیں selecting my selecting name selecting is اب یہ سلیکٹ ہو گیا ہے اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سلیکٹ کیا ہے تو ہم انسرٹ نم پیڈ انسرٹ جو ہے ہماری N V D modifier key shift اور اپ ایرو پریس کریں گے تو اس نے کہا سلیکٹڈ مائی نیم از یعنی سلیکشن پڑھنے کے لیے N V D A modifier key plus shift اور اپ ایرو ان تینوں کو اکٹھے دبا کے دبائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں بتائے گا کہ سلیکشن کیا کیا تھی تو ہم اب اپ ڈاؤن کر سلیکشن ریموو کر دیا ان سلیکٹڈ ہو گئی اچھا اس طرح اور کئی شارٹ کٹ کیز ہیں جو این وی ڈی اے سے ریلیٹڈ ہیں میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا ابھی میں آپ کو ایک اور مزے کی بتاتا ہوں جیسے میں ابھی یوز کر رہا ہوں لیپ ٹاپ تو لیپ ٹاپ میں بیٹری اب چیک کر رہی ہیں کہ بیٹری کتنی ہے تو انسرٹ کی شفٹ اور بی یعنی این وی ڈی اے کی شفٹ اور بی پریس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سنتے ہیں فورٹی فور پرسنٹ بیٹری ہے اور ون آور اور سم تھنگ منٹس جو ہے نا تھرٹی منٹس اور سم تھنگ ریمیننگ ہے تو یعنی آپ بیٹری بھی چیک کر سکتے ہیں جارس کے ساتھ میں انسرٹ اور ایف الیون سے سسٹم ٹریل آتا تھا سسٹم ٹریل سے پھر چیک کرتا تھا کہ کیا اسٹیٹس ہے بیٹری کا تو یہاں این وی ڈی اے میں آپ کو یوزفل یہ ہے کہ آپ انسرٹ شفٹ اور B B for battery press کریں گے تو وہ آپ کو بیٹری کی جو ہے نا ڈیٹیلس بتا دے گا کہ کیا کیا ہے یا پلگ دن ہوگی تو پلگ دن بتائے گا اگر آپ ڈیسک ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بتائے گا plug in A C power یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ آپ یوز کر رہے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ نہیں یوز کر رہے بیٹری ڈائریکٹ کرنٹ ہوتی ہے ڈی سی اور الٹرنیٹنگ کرنٹ وہ آپ یوز جب کر رہے ہوتے ہیں سوئچ آن ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر اس کے ساتھ پلگ ان ہوتا ہے تو وہ پھر ساتھ ساتھ بتاتا ہے تو یہ مطلب انسرٹ شفٹ اور بی سے اس طرح ڈفرینٹ کمانڈس ہیں اور میں نے اب بیسک اس کا این بی کا ایک ٹوٹوریل ریکارڈ کر لیا ہے ایک چیز اب رہ گئی ہے وہ میں آپ کو اس کے کرسرز کے متعلق بتا دوں اور آئی گیس میں نے اس کو ٹوٹل کور کر لیا ہے کرسرز کے لیے یہ میں نے نم پیڈ پلس پریس کیا نم پیڈ پلس جو ہے وہ آپ کو جو کرنٹ لائن ہوتی ہے یا کرنٹ فوکسڈ ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہے یا اگر ہم ونڈوز ایم سے ٹاپ پہ چلے جائیں internet download manager select ہے اگر ہم نم پیڈ پلس جو ہمارا پی سی کرسر ہوتا تھا جاس کے اندر اگر ہم اس کو پریس کریں internet download manager select تھا تو اس نے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر پڑھا تو ہم اس سے جو ہے نا سلیکٹڈ مطلب پڑھتے ہیں کہ کون سا سلیکٹ ہے اور اس کے اندر بھی جیسے جارج کرسر اور انویزیبل کرسر ہوتے ہیں اس میں ریویو موڈز ہوتے ہیں اب ریویو موڈز میں یہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ میں آپ کا جو نم پیڈ سیون ہوتا ہے نم لاک جب آپ کا آف ہو نم پیڈ سیون یہ میں نے نم سیون پریس کیا تو اس نے کہا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر یہ ہاں، جا رہا ٹھیک ہے اب میں نم پیڈ نائن پریس کروں گا اب یہاں پہ یہ نیویگیٹ نہیں کر رہا لیکن بعض جگہ پر یہ آپ کو انفو دیتا ہے اب اگر میں نے ورڈ ورڈ بائی پڑھنا ہو تو میں نم پیڈ فور انٹرنیٹ اور نم پیڈ سکس سے download numpad six تو یہ بتائے گا اور کرنٹ اگر ورڈ دیکھنا ہو تو فائیو جو نم پیڈ فائیو ہے اور کرنٹ لائن اگر دیکھنی ہو تو ایٹ سے نم پیڈ ایٹ جو تھا اور اگر کیریکٹر بائی کیریکٹر جانا ہو تو نم پیڈ ون سے آپ کے کیریکٹر بائی کیریکٹر جو ہے نا وہ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں لیفٹ کی طرف بتاتا ہے اور رائٹ کی طرف آپ جب نم پیڈ تھری پریس کریں گے تو بتائے گا اور کرنٹ کیریکٹر کے لیے نم پیڈ ٹو تو یہ نم پیڈ کی کیز آپ کے لیے یوزفل ہیں آپ اگر laptop keyboard use کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ کی ظاہر ڈفرینٹ ہوگی کیز تو وہ آپ مینول سے چیک کر سکتے ہیں یا آپ مجھے بتا دیجیے گا میں ایک پوڈ کاسٹ لیپ ٹاپ کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بھی ریکارڈ کر دوں گا تو یہ اس میں جو ہے آپ ریویو کرسر میں کر سکتے ہیں پلس ایک اور ہے کہ ریویو کرسر میں آپ نم پیڈ انسرٹ جو ہماری ماڈیفائر کیا اس کو ہولڈ کریں اور نم پیڈ سیون پریس کریں اسکرین ریویو oh اس نے آن کر دیا اب میں جب نم پیڈ سیون اور نائن سے پریس کروں گا تو یہ ڈفرینٹ چیزیں بتائے گا اب میں نم پیڈ سیون پریس کر رہا ہوں اور اوپر جا رہا ہوں FineReader A B B Y all program recycle bin Adobe Adobe Reader dream اور سی ایس فائیو تو یہ ڈفرنٹ آپشن بتا رہا ہے اب میں نم پیڈ نائن پریس کر رہا ہوں اور ڈاؤن ہے ہوں Reader Reader. Cleaner. JAWS JAWS oh. Download. Download. Manager. Manager bottom اب اس کے بعد آگے نہیں ہے تو آپ اس طرح جو ہے نا اس کو مطلب کر سکتے ہیں اب جو سیون ایٹ نائن کی لائن ہے نم پیڈ میں اوپر والی وہ آپ کو لائنز بتاتی ہے مطلب سیون اوپر والی لائن نائن ڈاؤن والی لائن اور ایٹ جو ہے وہ current line four five six والی رو ہے وہ آپ کو ورڈز بتاتی ہے فور مطلب previous word six next word اور فائیو کرنٹ ورڈ جو موجودہ ورڈ ہوگا اور ون ٹو تھری وہ آپ کو کریکٹر بتاتی ہے پریویس کریکٹر ٹو پہ جو کرنٹ کریکٹر یا موجودہ کریکٹر اور تھری پہ نیکسٹ کریکٹر تو آپ اس طرح جو ہے نا اس میں نیویگیٹ کر سکتے ہیں اب اسکرین ریویو اس کے دو تین ہوتے ہیں ایک تو اس کا اسکرین ریویو ہوتا ہے اور دوسرا اس میں ہوتا ہے آبجیکٹ ریویو آبجیکٹ ریویو مزید آپ کو جو ہے نا کچھ جیسے کرسر اور انویزیبل کرسر میں کچھ چیزیں جوز کرسر نہیں بتاتا تو ہم انویزیبل کرسر کر کے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ آبجیکٹ ریویو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آبجیکٹ ریویو یا ریویو موڈز میں آپ کیسے سوئچ کریں گے انسرٹ اور نم پیڈ ون سے اگر دوبارہ میں انسٹر نم پیڈ ون پرس کروں یعنی آبجیکٹ ریویو سے پیچھے کوئی ریویو موڈ نہیں ہے اب میں نم پیڈ انسرٹ کے ساتھ سیون پر رہا ہوں ریل ریویو پھر نم پیڈ سیون پریس کروں گا انسرٹ کی کے ساتھ نیکسٹ ریویو نہیں ہے ایک اور بھی ریویو موڈ ہوتا ہے I think document document review review ہوتا ہوتا ہے uh, ہے یا لیکن وہ آئی تھنک انٹرنیٹ براؤزرز میں اویلیبل ہوتا ہے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن uh, وہ بھی اسی طرح آپ کو سیٹنگ پرووائڈ کرے گا اب میں انسرٹ نم پیڈ ون پریس کر کے دوبارہ آبجیکٹ ریویو میں آتا ہوں اب آبجیکٹ ریویو میں ہم انہی کیز سے seven eight nine four five six one two three سے ہی موو کریں گے جو نم پیڈ پہ ہیں تو سیون سے اب Internet Internet Internet. Download Download. Manager. Bottom I. یہ آپ کو ڈفرینٹ جو ہے نا فوکس پرووائڈ کرتا ہے بعض اوقات جیسے ابھی ہمیں فیل نہیں ہو رہا کہ اسکرین ریویو اور آبجیکٹ جو ریویو ہے وہ ہمیں سیم ہی باتیں بتا رہا ہے لیکن بعض اوقات جیسے جوز کرسر اور انویزیبل کرسر بعض کا سیم چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ انویزیبل کرسر ڈفرینٹ چیزیں بھی بتا رہا ہوتا ہے اور جوز کرسر ان کو فوکس نہیں کر پاتا تو ان کا بھی سیم کیس ہے تو آپ اس طرح اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں جیسے بعض ڈائلاگ باکسز میں آپ کو اوکے بٹن جو ہے نا ٹیپ ٹیپ سے نہیں ملتا تو آپ اس طرح نیویگیٹ کر کے اوکے بٹن پہ آ کے فائیو اور سکس فور فائیو سکس سے مطلب اوکے بٹن پہ آئیں گے جب اسکرین ریویو آپ نے آن رکھا ہوگا اور اوکے okay پہ آپ انٹر پریس کر دیں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ اوکے بٹن جو ہے نا سلیکٹ ہو جائے گا تو یہ کچھ کمانڈس تھیں اور کچھ اس کا بیسک اوور ویو تھا تو مزید جو ہے بہت زیادہ تو میں کچھ نہیں بتا سکا اس کے متعلق لیکن بیسک چیزیں جو بیسک بیسک تھی وہ میں نے این وی ڈی اے کے متعلق بتا دی ہیں اگر اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں یا آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ این ویڈیو میں کچھ میں نے ایکسپلین نہیں کیا یا کوئی چیز ایسے رہ گئی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور فیڈ بیک سے میں انشاءاللہ شاء اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو میں پھر اس کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پورا کروں گا فیڈ بیک بہت ضروری ہوتے ہیں جس طرح میں نے پہلے فیڈ بیکس لیے کچھ دوستوں نے فیڈ بیک دیے کہ میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا وہ میوزک کو بہت زیادہ بلینڈ کیا تھا تو پھر اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے اس پوڈ کاسٹ میں اسٹارٹ اور اینڈ میں تو میوزک ہے لیکن بیچ میں میں نے میوزک کو جو ہے نا وہ اومٹ کر دیا ہے تو اس طرح آپ کے فیڈ بیکس جو ہیں وہ مزید مجھے امپروومنٹ کی طرف جو ہے نا لے کے جائیں گے اور میرے پوڈ کاسٹ جو ہیں اگر اس میں کوئی انوائنگ بات آپ کو لگتی ہے تو وہ میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو امپروو کرتا جاؤں گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرے پوڈ کاسٹ آج کا بھی پسند آیا ہوگا یا آج کا تو ایٹ لیسٹ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پچھلا پسند نہیں آیا تو تو آپ میرا پوڈ کاسٹ جو ہے نا اور ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ جو میرے ہیں وہ آپ میری سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں podcast dot site fifty dot net یعنی کہ W W W dot P O D C A S T S dot S I T E five zero dot N E T اس پہ آپ جائیں اور آپ اردو پوڈ کاسٹ کا لنک لیں گے اور اردو پوڈ کاسٹ سے جو ہے نا جا کے آپ میرے different podcast download کر سکتے ہیں یا English podcast download کر سکتے ہیں یا ڈفرینٹ پیجز جو ڈبیٹس یا اور پیجز ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایکسپلور کر کے میرے متعلق مزید کچھ پڑھنا چاہیں تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیڈ بیک کی دو صورتیں ہیں ایک تو آپ میرا ای میل آئی ڈی یاد کر لیں اس پہ آپ مجھے میل کر دیجیے گا Umair the scholar at Gmail dot com U M A I R T H E S C H O L A R at G M A I L dot C O M دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اگر اسکالرز لرنرز کے ممبرز ہیں تو اسکالر لرنرز پہ آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں یا جس لسٹ پہ میں نے یہ پوڈ کاسٹ کا لنک شیئر کیا ہو وہاں آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ مجھے آف لسٹ آن لسٹ جیسے آپ چاہیں آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اور آپ کو ای میل آئی ڈی بھی یاد نہیں ہے اور آپ جو ہے کسی لسٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں تو آپ میری سائٹ پہ جائیں اور فیڈ بیک کا لنک اٹھائیں مین پیج کے اوپر ہی فیڈ بیک کا لنک ہے آپ اس فیڈ بیک کے لنک پہ انٹر پریس کریں اور آپ کا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا ویب براؤزر میں وہاں پہ تین ایڈٹ باکسز ہوں گے ایک کامنٹ کا ہوگا ایک ای میل آئی ڈی کا ہوگا ایک نیم کا ہوگا آپ اپنا نام لکھیں اپنا ای میل آئی ڈی یا اپنا فیس بک آئی ڈی لکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا email I D preferably email I D لکھیں کیونکہ وہ چیک کرے گا اس کو اور کسی فیلڈ کو ایمٹی مت چھوڑیے گا کیونکہ ورنہ آپ کے پاس ایرر میسج آ جائے گا اور کمنٹ باکس میں آپ جو کمنٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ لکھیں اور پھر آپ سینڈ کر دیں نیچے سینڈ بٹن ہوگا اور موسٹ ایکسیسیبل وہ فیڈ بیک فارم ہے تو آپ کے پاس تھینک یو میسج آ جائے گا اور اگر ایرر میسج آ جائے تو پھر آپ دوبارہ اس کو چیک کر لیجئے گا کہ شاید آپ نے کسی فیلڈ کو ایمٹی چھوڑ دیا ہو تو اس طرح بھی آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ سیدھا مجھے جو ہے نا مل جائے گا تو یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے اگر آپ مجھے اس کا فیڈ بیک بھیجنا چاہیں اور I will encourage everybody who is listening to my podcast that you should and you are supposed that you will provide the podcast feedback to me and I will be eagerly waiting for that feedback تو آپ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ان شاء اللہ بیک میں پھر اب آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ We'll be right back.